کی اور یہ سب دنیا میں ہدایت لے کر کے آئے حد اللہ تو ان کی ہدایت کی اقتدی اقتدا کیجئے اور میں عرض کر چکا کہ ان کی اقتدا کرنے کا مطلب جس طرح انہوں نے صبر کیا برداشت کیا اللہ کے راستے میں مصیبتیں سہتے رہے دین کی دعوت دیتے رہے آپ بھی دیتے جائیے اور انہوں نے اعلان کیا تھا لا اسلطم علیہ اجرا آپ بھی اعلان کر دیجئے لا اسلم علیہ اجرا هو نہیں ہے یہ مگر جہانوں کے لیے نصیحت یہ جن انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا جن کی طرف وہی نازل ہوئی جن کے اوپر پروردگار نے ہدایت کا سامان بھیجا ان کے ماننے والوں سب سے زیادہ ان سے تقاضا تھا کہ وہ اس کلام کو مانتے لیکن ان کی امتیں بھی بگڑی اور بعض بعض بگڑنے کی آخری حد تک پہنچی آگے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام کا تذکرہ ہے اور ان امتوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والے یہودیوں میں سے ایک بدبخت انسان کا تذکرہ ہے جس نے اس کے وہی الہی ہونے سے انکار کیا بلکہ غصے میں اس نے آسمان سے وہی آنے کا سرے سے انکار کر دیا مالک ابن سیف نام کا یہودی بیان کیا جاتا ہے یہ سورج مکی ہے اور مکہ کے بھی بیچ کے دور میں نازل ہوئی ہے اس کے لیے مشہور ہے کہ مکہ کے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو مدعی نبوت ہیں کہتے ہیں آسمان سے وہی آتی ہیں بڑا عجیب سا مسئلہ ہے تم لوگ پڑھے لکھے ہو ہمیں تو معلوم نہیں کیا چکر ہے یہ تم ہی بتاؤ کہ آسمان سے اس طرح وہی آ سکتی ہے یہ ممکن بھی ہے وہ پڑھا لکھا تھا تو رات جانتا تھا اس کو معلوم تھا آسمان سے وہی آتی ہے تو رات آسمان سے ہی آئی ہے لیکن صرف مسلمانوں کی ضد میں اس نے سرے سے انکار کر دیا کہ اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا کیا عجیب بات کرتے ہو یہ ہو سکتا ہے آسمان سے وہی آئے کہیں بھی آسمان سے وہی شہ نہیں آتی اس پر قرآن کریم نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری اور انہوں نے نہیں قدر کی اللہ کی حق کا قدری جیسا کہ اللہ کی حق کرنے کا قدر کرنے کا حق تھا اذ قالوا جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء نہیں اتارا اللہ نے کسی بشر پر کسی انسان پر من شیء کچھ بھی اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا کوئی کلام نہیں نازل ہوا ہے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ اللہ اکبر اللہ کی قدر ہی نہیں کی کیا سمجھا اس نے پروردگار نے یہ کائنات پیدا کی اور انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے اتنی نعمتیں اتاری تو کیا ان کی روحانیت کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا اور اسی طرح چھوڑ دیا اپنے بندوں کو اگر وہ یہ سوچتے ہیں تو انہوں نے اللہ کی کوئی قدر ہی نہیں کی کل من انزل کتاب الذي جاء به موسى آپ فرمائیے من انزل الكتاب کس نے اتاری وہ کتاب الذي جاء به موسى جس کو لے کر آئے تھے حضرت علیہ السلام نورن وہ کتاب روشنی پھیلانے کا ذریعہ تھی وہ ادن اور وہ ہدایت کا ذریعہ تھی جنات لوگوں کے لیے اس کتاب کو کس نے اتارا تھا تم اس کو آسمانی کتاب مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو یقینی طور پر مجبور ہیں وہ یہ کہنے کے لیے کہ اس کو ہم آسمانی کتاب مانتے ہیں اگر اس کو آسمانی کتاب مانتے ہو تو اس آسمانی وحی کے آنے کو کیسے انکار کرتے ہو تم لیکن کیوں انکار کرتے ہیں اس لیے کہ اس کتاب کے ساتھ بھی تمہارا عجیب معاملہ ہے تجالو نہ اے یہودیت تم بناتے ہو اس کتاب کو کرا الگ الگ ورقوں میں اس کو اکٹھا نہیں لکھتے ہو ایک ساتھ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے ہو بلکہ اس کو تم نے الگ الگ ورقوں میں لکھ رکھا ہے تب ان ورقوں کو ظاہر کرتے ہو جس کو چاہتے ہو تخوہ کثیرہ اور چھپاتے ہو بہت سارے کو مدون اکٹھی نہیں دکھائی جاتی تھی لوگوں کو یہ تو بہت قریب میں دکھائی جانے لگی جب وہ انجیل کے ساتھ بائبل کا حصہ بن کر مرتب کی گئی ورنہ اس کے الگ الگ ورقے لکھے ہوئے تھے جس موقع پر جو چاہا دکھا دیا ورنہ اکثر کو چھپاتے تھے تب تو ظاہر کرتے ہو تم اس کو وتخفون کثیرا اور چھپاتے ہو اکثر کو کوالم اور اسی طورات کے ذریعے سے تم کو سکھایا گیا لم تالم جو تم نہیں جانتے تھے انتم تم تم بال اور نہ تمہارے باپ دادا وہ علم ملا کے ذریعے سے تم کو نہ تمہارے پاس تھا نہ تمہارے باپ دادا کے پاس تھا وہ کس نے نازل کی قل اللہ اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ اللہ ہی نے وہ تورات اتاری اور جس پروردگار نے وہ تورات اتاری جو وہیں بھیجتا ہے اسی نے رحمت اسی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھیجا ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون پھر چھوڑ دیجئے آپ ان کو فی خوضہم کل بھی یہ لفظ آ چکا لفظی معنی کیا گہرائی میں اترنا لیکن یہ لفظ استعمال ہوتا تھا کتاب کا مذاق اڑانے کے لیے کتاب کی توہین کرنے کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات تلاش کرنے کے لیے جس جس کو بیان کر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا جائے پھر چھوڑ دیجئے ان کو فی خوضہم ان کی بیکار باتوں میں یلعبون اس حال میں کہ وہ کھیلتے رہیں رہنے دیجئے اسی حالت میں ان کو وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ اور یہ کتاب قرآن کریم ان ہم نے اس کو نازل کیا ہے اللہ نے نازل کیا ہے مبارکن یہ برکت والی ہے مصدق مصدق الزی بین ادئی مصدق تصدیق کرنے والی ہے اللہ ان کتابوں کی بین یدئی جو اس کے سامنے ہیں اس ان کے مضمون کی تصدیق کرتی ہے ان کتابوں میں جو کچھ بیان ہوا اللہ کی طرف سے جو بیان ہوا اس کی تصدیق کرتی ہے اور جو لوگوں نے اس میں تحریف کی ظاہرہ اس کی کیا تصدیق کرے گی تو لوگوں نے تحریف کی اس کے لیے یہ بیان کرتی ہے جو ہر رفون الکلی مواز یہی یہ باتوں کو اپنی جگہ سے بدلتے ہیں یا تبون الکتاب اب عدیم اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں عند یقول پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے وَلِتُنزِرَ أُمَّ الْقُرَى اور یہ کس لیے نازل ہوئی ایک تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے نازل ہوئی برکت کے لیے نازل ہوئی وَلِتُنزِرَ اور اس لیے نازل ہوئی تاکہ آپ آگاہ کریں ام القرى بستیوں کی ماں کو بستیوں کی ماں وہ بستی جو مرکزی بستی ہے جہاں سے باقی بستیاں بننی شروع ہوئیں جہاں سے دنیا پھیلنی شروع ہوئی مکت المکرمہ وہ دنیا کی ناف ہے پوری دنیا کا سینٹر ہے اور عرب تو اس کو سینٹر مانتے ہی تھے وہ مرکزی بستی تھی اس کے بعد دائیں بائیں بستیاں بستی تھی ام القرا اس بستی والوں کو جو بستیوں کی ماں ہے بستیوں کا مرکز ہے ان کو آپ آگاہ کریں ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہیں ان کو آپ آگاہ کریں اور ارد گرد والے کہاں تک پوری دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک اس بستی کے آس پاس بسنے والے یہ سب کے سب من حولہا میں شامل والذین یؤمنون بالآخرت یؤمنون به اور اس قرآن کو کون مانے گا والذین یؤمنون بالآخرہ اور وہ لوگ جو آخرت کو مانتے ہیں آخرت پر ایمان لاتے ہیں یؤمنون به وہ اس پر بھی ایمان لائیں گے وَهُمْ عَنْ عَلَى صَلَاتِهِمْ فلاطیم اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی نمازوں کی نگرانی کرتے ہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر لگ جاتی ہے کہیں کوئی تاہی نہ ہو جائے غلطی نہ ہو جائے کہیں تکبیر نہ چھوٹ جائے کہیں بھول نہ جائیں محافظت کرتے ہیں نمازوں کی وہ لوگ جو آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کو بھی مانتے ہیں اور ان کی پہچان ہے کہ وہ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں یہ تند ہے یہود کے اوپر کہ تمہارا حقیقت میں آخرت پر ایمان نہیں ہے اگر ایمان ہوتا تو تم یہ نہ کہتے کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا اور خود تم عبادت میں جس طرح مصروف ہونا چاہیے جس طرح اس کی محافظت کرنی چاہیے ویسی تم نہیں کر رہے ہو اگر کرتے ہوتے تو اس کتاب کو بھی مانتے ہیں یہ تو اس شخص کی بات تھی کہ جو اللہ کی وہی کا انکار کر رہا ہے کہ یہ وہی ہے ہی نہیں کچھ اور بدبخت تھے کہ جو بغیر وہی کے کہتے تھے کہ ہم پر وہی نازل ہوتی ہے ہمارے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے اب ان کا تذکرہ ومن اظلم اور اس سے بڑا ظالم کون ہے افترا علی اللہ کذبا جس نے بہتان لگایا اللہ کے اوپر کذبا جھوٹا جھوٹا بہتان لگایا اللہ نے اپنا کلام نازل کیا اس نے کہا نہیں اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا جھوٹا بہتان لگایا شرک کیا اور بے بس ہستیوں کو اللہ کے برابر قرار دیا اللہ پر یہ بہتان ہے اور دوسرا بھی کل عرض کر چکا کہ دوسرا یہ کہ کوئی یہ کہے کہ میرے اوپر وہی نازل ہوئی حالانکہ اس پر وہی نازل نہیں ہوئی یہ اللہ پر بہتان ہے او قال اوحی ال یا وہ یہ کہے اوحی الیا میری طرف وہی کی گئی میری جانب وہی کی گئی ولم یوں ہے حالانکہ اس کی جانب کچھ بھی وہی نہیں کی گئی یہ کون بدبخت تھا جو کہتا تھا میرے پر وہی نازل ہوئی حالانکہ اس کی جانب کوئی وہی نہیں تھی ایسے بہت سارے لوگوں کا نام آتا ہے تفسیر کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں کئی لوگوں نے جب دیکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے اور آپ کی معاشرے کے اندر عزت ہونے لگی انہوں نے دیکھا یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے معاشرے میں عزت کمانے کا کہ آپ نے اعلان کر دو ہم پر وہی نازل ہوتی ہے ان میں سے ایک شخص کا نام عرض کر دیتا ہوں عبداللہ ابن سرح ان کو ایمان نصیب ہوا اور بہت قریب ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تک کہ آپ کی وہی لکھنے لگے شیطان نے گمراہ کر دیا کہنے لگے مجھ پر بھی وہی آتی ہے میں بھی ایسا لکھ سکتا ہوں یہ کون سا کمال ہے میں بھی وہی نازل کر سکتا ہوں مرتد ہو گئے مکہ چلے گئے لیکن ان کے لیے مشہور ہے کہ اللہ نے پھر ایمان نصیب کیا اور پھر بہت پختہ مومن رہے اور ایمان کے لیے بہت قربانیاں دی اللَّهِ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے من قال جو کیسا انزلو میں بھی نازل کر سکتا ہوں مثل ما انزل اللہ جیسا کہ اللہ نے نازل کیا میں نازل کر سکتا ہوں یعنی میں ایسا کلام بنا سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے نازل فرمایا یہ کئی لوگ تھے ڈینگی مارا کرتے تھے مکہ میں کہتے تھے چھوڑو جی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس قرآن کے جیسا قرآن بنائیں اگر ہم چاہیں نا دس قرآن بنا دیں ایسا سورہ انفال میں بھی آئے گا مکہ المکرمہ میں بہت لوگ تھے ان سے کہا جاتا کہ پھر بناتے کیوں نہیں کہتے کیا ضرورت ہے ہمیں کیا فائدہ ان چکروں میں پڑنے کا ورنہ اگر ہم چاہیں تو بنا سکتے ہم لیکن بس کہتے ہی تھے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے اگر ایک چھلانگ ماروں نا چاند پر چڑھ جاؤں چڑھتا کیوں نہیں کہتا ہے کیا فائدہ ہے اتنا اونچا جانے کا ومن قَالَ سَأُنزِلُ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کہتا ہے میں نازل کر سکتا ہوں مثل ما انزل اللہ جیسا کہ اللہ نے نازل فرمایا وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِتُوا عَيْدِهِمْ ہائے ہائے ابھی ڈینگیں مار رہے ہیں کوئی کہتا ہے مجھ پر وہی نازل ہوئی کوئی کہتا ہے میں بھی قرآن کے جیسا قرآن بنا سکتا ہوں کوئی کہتا ہے اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا کاش کہ اس منظر کو دیکھ لیتے جب موت کے فرشتے ان کی جان نکال رہے ہوتے ہیں کیسے بے بسی کا منظر ہوتا ہے ولو ترا کاش کے دیکھ لیتے آپ ادھر ظالم جب ظالم لوگ فی غمرات الموت موت کی بے میں ہوتے ہیں موت کے غمرات میں ہوتے ہیں ول ملا اکتوبا اور فرشتے بڑھا رہے ہوتے ہیں ان کی طرف ہاتھوں کو کس لیے ان کی روحیں نکالنے کے لیے اور کہہ رہے ہوتے ہیں فرشتے اخرجو انفسکم نکالو اپنی جانوں کو ہمارے حوالے کرو اور ساتھ میں دھمکی تجزون عذاب الہون آج تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت کے عذاب کا ذلیل کرنے والے عذاب کا تقولون کن تم غیر الحق اس وجہ سے کہ تم اللہ کے اوپر ناحق باتیں کہا کرتے تھے وہی ناحق باتیں کوئی کہتا تھا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا اور کوئی کہتا تھا مجھ پر بھی نازل ہوتا ہے اور کوئی کہتا تھا کہ میں بھی بنا سکتا ہوں ایسا کلام اب ذلت و رسوائی سے تمہیں دو چار ہونا ہے وکن تم ان تَسْتَكْبِرُونَ اور تم ہماری آیتوں کے مقابلے میں اکڑا کرتے تھے اب آگے نمبر تمہارا ذلت و رسوائی سے دو چار ہونے کا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً اور یہ منظر موت کا اب آگے کا منظر دیکھو محشر کے میدان میں پیش ہونے کا کیا عجیب منظر ہے انسان پیش ہوا اپنے مالک کے سامنے اور یہ مجرم بھی پیش ہوئے جن کا اوپر تذکرہ تھا پروردگار کی طرف سے کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا اور یقیناً تم آگے نہ ہمارے پاس فرادا فردن فردن اکیلے اکیلے آ گئے نہ تمہارے ساتھ تمہارے نوکر ہیں نہ تمہارے ساتھ تمہارے ملازم اور تمہارے ماتحت ہیں نہ تمہارے ساتھ تمہارے رشتہ دار اور تمہاری پارٹی کے لوگ ہیں فرادا اکیلے آ گئے کیسے اکیلے کما خلق نہ کم جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ ماں کے پیٹ سے آئے تھے تمہاری کوئی پارٹی نہیں تھی تمہارے آگے پیچھے لاؤ لشکر نہیں تھا اور پھر اس طرح اٹھیں گے قیامت کے دن حفاتن تن غرلا ننگے پاؤں ننگے بدن ننگے جسم سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس عطا کیا جائے گا تم تو آگے اکیلے اکیلے جیسا کہ ہم نے تم کو تنہا تنہا پیدا کیا تھا اول مرہ پہلی مرتبہ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ ابوری کم وہ تم اور چھوڑ آئے تم ما خولناکم جو ہم نے تم کو عطا کیا تھا خب یحول خب عطا کرنا جو کچھ تم کو دیا تھا دنیا کی زندگی میں سب چھوڑ کے آگے وہیں ورا ظہورکم اپنی پیٹوں کے پیچھے سب رہ گیا نہ تمہارے ساتھ تمہاری کوٹھی نہ تمہارے ساتھ تمہاری گاڑیاں نہ تمہارے ساتھ تمہارا بینک بیلنس کچھ نہیں آیا تمہارے ساتھ بلکہ جن پتوں پر تم نے سہارا لگایا ہوا تھا فلاں کی پوجا کرتے ہیں کوئی لات کی کوئی منات کی کوئی عزا کی کوئی حبل کی کہ وہ سفارشی ہو جائیں گے ہمارے اللہ کے یہاں وما نوا معکم اور ہم نہیں دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ شفا تمہارے ان سفارشیوں کو جو تم نے الدین تم جو تم نے سفارشی سمجھ رکھے تھے اور تم نے یہ گمان کر رکھا تھا انہم فیکم شرکا کہ وہ فیکم تمہارے بارے میں یعنی تمہارے معاملات میں شرکا اللہ کے شریک ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اکیلے آ گئے لقد تقطع بینکم یقیناً ٹوٹ چکا تمہارے درمیان تمہارے درمیان کا مطلب تمہارے بیچ کے تعلقات ٹوٹ گئے آج نہ کوئی سفارشی نظر آ رہا ہے نہ کوئی حمایتی نظر آ رہا ہے وہ جن کے آگے ماتھے رگڑے تھے کوئی نظر نہیں آتا وہ عَنْكُمْ مَا کم تم اور گم ہو گیا تم سے مَا کم تم تزمون جو کچھ تم گمان کیا کرتے تھے ول غائب ہو گیا گمراہ ہو گیا بھٹک گیا گم ہو گیا تم سے کوئی نہیں ساتھ آیا تمہارے اکیلے آ گئے اللہ اکبر یہ قیامت کا کیسا منظر پیش کیا جو کہہ رہا تھا میں بھی نازل کر سکتا ہوں میں بھی بنا سکتا ہوں مجھ پر بھی نازل ہوتا ہے اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا سب کو ہلا کے رکھ دیا آگے اللہ کی توحید کا تذکرہ جن کو تم اس کے ساتھ شریک سمجھ رہے تھے ان کے خدائی کی تو کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے اور پروردگار کی توحید کے کیا کیا دلائل ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا بے شک اللہ تعالی فالق الحب والنوا نوا پھاڑنے والا ہے الحب بھی دانے کو والنوا نوا اور گٹلی کو جب تم دانا زمین میں ڈال دیتے ہو کون اس کو پھاڑتا ہے اس میں سے کمزور سا پودا نکلتا ہے کون اس کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ زمین کا سینہ چیرتا ہوا باہر آتا ہے اس کی کمزور کمزور جڑیں کون اس کو طاقت دیتا ہے کہ وہ سخت قسم کی زمین میں جڑیں پھیلتی چلی جاتی ہیں بلکہ پتھروں کو پھاڑ کر آگے بڑھتی ہیں کنکریٹ دیواروں کو پھاڑتی ہیں ان اللہ فالق الحب بھی اللہ تعالیٰ ہے پھاڑنے والا الحب بھی دانے کو ونوا اور گٹھلی کو کتنی سخت کھجور کی گٹھلی یہ پھٹتی ہے اس میں سے پودا نکلتا ہے کیا کوئی اور ہے اللہ کے سوا یخرج الحی من المیت نکالتا ہے وہ زندہ کو من المیت مردہ سے یہ دانے مردے یہ کھجور کی گٹھلی مردہ اس میں سے زندہ درخت نکلتا ہے وہ مخرج المیت من الحی اور نکالتا ہے مردے کو من الحی زندہ سے یہ زندہ درخت پیدا ہوتا ہے اس میں سے مردہ دانے تمہیں نظر آتے ہیں اور میں دوسری مثال بھی دی تھی کہ جاہلوں کے ہاں عالم اور عالموں کے ہاں جاہل دینداروں کے ہاں بے دین بے دینوں کے ہاں دیندار یہ اللہ پیدا کر دیتا ہے وہ ہے اللہ اس اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے اس کو نہیں مانتے ہو ذالکم اللہ وہ ہے اللہ ذالکم اشارہ کیا جاتا ہے جو چیز سامنے دکھائی دے رہی ہو دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ وہی نظر آتا ہے ذالکم کم تم سے کہتا ہوں ذالک وہ ہے اللہ فانا تو تو تم کو کدھر پھیرا جا رہا ہے تمہارے مذہب کے کھڑپینچ اور تمہاری قوموں کے کھڑپینچ تمہیں کس کس در کے کس کس در پر جھکا رہے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ ہے اللہ فالک وہ صبح کو پھڑنے والا رات کی اندھیری سے صبح کی روشنی کون نکالتا ہے فانق نکل صبح کو پھڑنے والا وجعل اللیل سکنا اور رات کو سکون کی چیز بنانے والا آرام کی چیز بنانے والا والشمس والقمر حسبانا اور سورج کو اور چاند کو حساب کے ساتھ چلانے والا حساب والا بنانے والا ایک صحیح گنتی کے مطابق صحیح حساب کے مطابق صحیح ترتیب کے مطابق چلانے والا برس ہا برس گزر گئے یکم جنوری کو سورج جو پہلے دن نکلا تھا آج تک اسی دن نکل رہا ہے اور آج کیا ہے جولائی کا مہینہ پہلی تاریخ کو جب کائنات بنی تھی جس وقت میں ڈوبا تھا آج بھی اسی وقت ڈوب رہا ہے سب ایک حساب کے ساتھ بندے ہوئے ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ ہے تقدیر قدرہ یقدر اندازہ لگانا یوں بھی ترجمہ کیا لوگوں نے یہ ہے اندازہ لگانا غالب کا اور جاننے والے کا لیکن اس سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی یوں کہیں گے ترجمہ کرتے ہیں ظال کا تقدیر یہ ہے نظام یہ باندھا ہوا ہے نظام اس ذات کا یہ بنایا ہوا ہے نظام اس ذات کا العزیز جو غالب ہے اس کے نظام کو کوئی فیل نہیں کر سکتا کوئی کہے آج میں سورج کو نہیں طلوع ہونے دوں گا کوئی کہے پروردگار گٹھلی کو پھاڑنا چاہتا ہے میں نہیں پھاڑنے دوں گا سب گٹھلیاں بیکار کوئی درخت نہیں پیدا ہوگا العزیز وہ غالب ہے اس کے نظام کو کوئی فیل نہیں کر سکتا العلیم وہ جاننے والا ہے جو کچھ اس نے کیا ہے اپنے علم کے مطابق کیا ہے کون اس کو فیل کر سکتا ہے یہ ہے بندہ ہوا نظام غالب کا اور العلیم جاننے والے کا وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَحْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَهُوَ الَّذِي وہی تو ہے الَّذِي جَعْلَ لَكُمْ جس نے بنایا تمہارے لئے النجوم ستاروں کو مقرر کیا تمہارے لئے ستاروں کو عجیب ترتیب ہے کبھی اوپر کی قدرت کی نشانیاں دکھائی جاتی ہیں پھر نیچے کی یہاں پہلے نیچے کی فالق الحب و گٹھلی کو دیکھو دانے کو دیکھو صبح کی روشنی کو دیکھو پھر اوپر کی طرف دیکھو جعل لکم النجوم وہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے آسمان میں یہ جگمگاتے ہوئے تارے دیکھتے ہو کیا پروردگار کے سوا کوئی اور بنا سکتا ہے یہ ستارے کس لیے بنائے گئے کہیں فرمایا رجوع من للشیاطین شیطانوں کو انگارے مارنے کے لیے پتھر کے طور پر مارنے کے لیے اور کہیں فرمایا کہ یہ ستارے تمہارے لیے دنیا میں رہنمائی کرنے کے لیے یہاں یہی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو بہا اس کے ذریعے سے تین فائدے بیان کرتا ہے پروردگار ایک تو زی نہ سما اس کے ذریعے سے اس قریبی آسمان کو ہم نے مزین کیا دوسرے ان ستاروں کے ذریعے سے شیطانوں کو بھگایا جاتا ہے مگر وہ آئے گا اپنے موقع پر کیسے بھگایا جاتا ہے اللہ ہی جانتا ہے تیسرا معنی جو بہت قریبی ہم سمجھ سکتے ہیں تیسرا فائدہ لِتَحْتَدُوا تدو بہا تاکہ اس کے ذریعے ان کے ذریعے سے تم راستہ پاؤ ان کے ذریعے سے تم رہنمائی حاصل کرو فی ظلمات البر خشکی کی اندھیریوں میں والبحر اور سمندر کی اندھیریوں میں آج بھی راستوں کے لیے جو کچھ حالات بنے وہ سب کے سب ستاروں کو سامنے رکھ کر کے ہم اس مقام پر ہیں جہاں سے قطب ستارہ ادھر ہے سریا ادھر ہے فلاں ادھر ہے اسی سے دیکھتے ہیں اسی سے ہم قبلہ متعین کرتے ہیں وہیات اس نے یقیناً کھول کھول کر بیان کیا آیتوں کو لقوم یعلمون ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں اور جو علم سے کام نہیں لینا چاہتے ان کے لیے یہ سب نشانیاں بیکار کوئی ان کو فائدہ ہی نہیں وَهُوَ الَّذِي ان مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا تم نے اوروں کو نہیں دیکھا اپنوں کو دیکھا ہوتا اپنے آپ کو دیکھا ہوتا وَفِي أَنفُسِكُمْ اور تمہاری ذات کے اندر میری نشانیاں ہیں اسی میں غور کیا ہوتا الَّذِي وہ ہے اللہ الَّذِي ان جس نے پیدا کیا تم کو من نفس واحدہ ایک ہی جان سے پیدا کر دیا ایک آدم علیہ السلام پیدا ہوئے انہی سے پھر حضرت حوا پیدا ہوئی پھر ان سے ساری دنیا پیدا ہو گئی ف مستقر روم تو مستقل ٹھہرنے کی ایک جگہ ہے وہ اور عارضی طور پر ٹھہرنے کی انسان کی ایک جگہ ہے کون سی جگہ مراد ہیں اس سے کہتے ہیں ماں باپ کی پشت یہ مستقر تھا مستودع ماں کا یار جی ٹھہرنے کی جگہ اس کے بعد دنیا میں آنا ہے اور حضرت شاہ عبد القادر رحمتہ اللہ نے یوں بھی فرمایا کہ ماں کے شکم امانت کے طور پر رکھنے کی جگہ مستودع عارضی طور پر امانت کے طور پر رکھنے کی جگہ اور یہ دنیا مستقر اور پھر دنیا کے مقابلے میں آخرت عالم میں برزخ مستقر اور دنیا مستودع اور پھر عالم میں برزخ کے مقابلے میں عالم آخرت جنت اور جہنم کے فیصلے کے بعد رہنا یہ مستقر اور عالم برزخ اس کے مقابلے میں مستودع اور بعض حضرات نے یوں بھی کہا کہ اس دنیا میں بھی کوئی انسان کا مستقل ٹھکانہ اور کوئی انسان کا ہمیشہ رہنے کی جگہ اور بارہویں پارے میں ہر چیز کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے مستقر بھی ہے اور مستودع بھی ہے کہیں عارضی ٹھہرتے ہیں کہیں مستقل ٹھہرتے ہیں سب کو روزی پہنچاتا ہے ڈپارٹمنٹ والے بھول جاتے ہیں خود ہی ٹرانسفر کر کے یہاں سے وہاں بھیجا اور وہاں تک کب پہنچے گی کافی دنوں میں فیصلہ ہوگا وہ یاد نہیں رہا یار اس کی ٹرانسفر ہو گئی اللہ جانتا ہے کہ اس کا کہاں ٹھکانا ہے ہر ایک کو اس کی روزی پہنچتی ہے قد فصلنا الآیات یقینا ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا آیتوں کو لقوم یفقہون ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ وہ ہے اللہ الَّذِي أَنزَلَ جس نے اتارا من السماء آسمان سے ماءً پانی فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ پانی ہم نے اتارا فاخرجنا پھر ہم نے نکالا بھی اس پانی کے ذریعے سے نبات کل شئی ہر چیز کی نباتات ہر چیز کی نباتات ہم نے اگائی درختوں کی گھاس پھوس سب اسی سے پیدا ہوا فاخرجنا منہ مین پھر نکالا ہم نے اس کے ذریعے سے ہرے ہرے درختوں کو ہری ہری ڈالیوں کو خد ہری چیز کو ہری ڈالی ہرا درخت نخرج منہ حبا متراکبا نکالتے ہیں ہم اس ہری ڈالی سے حبا دانے متراکبا ایک دوسرے پر چڑے ہوئے پانی برسا انار کا پودا پیدا ہوا ہرا اس پر ہری ڈالیاں آئیں اور ڈالیوں کے اوپر پھر اس کا انار لگا اور انار کے اوپر دانے لگے متراکبا ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے وَمِنَ النَّخْلِ منتل طَلْعِهَا اور کھجور سے طلعها یعنی اس کے خوشے سے قنوان ایسے گچھے ہیں اور طلعن کے معنی بھی خوشا اور قنوان کے معنی بھی خوشا اس لیے طلعن کا بعض حضرات نے ترجمہ کیا ڈالیاں اور کھجور سے یعنی کھجور کی ڈالیوں سے قنوان دانیت جھکنے والے گچھے ہیں کس نے پیدا کیے کس نے کھجوروں کا خوشے پیدا کیے وہ جنات من اعناب اور وہ ہے پروردگار جس نے اس پانی کے ذریعے سے نکالے جنات بنائے باغ بنائے من اعناب انگوروں کے والزیتون اور زیتون کے والرمان اور انار کے مشتبہ وغیر متشابہ جو آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں غیر متشابہ اور آپ اس میں نہیں بھی ملتے ہیں کبھی سوچا ہوتا کون یہ درخت پیدا کرتا ہے پھر کون وقت کے اوپر درخت کے اوپر کلیاں پھول چڑھاتا ہے پھر کلیاں چڑھتی ہیں پھر اس کا پھل بنتا ہے اور پھر وہ میٹھا ہوتا چلا جاتا ہے اس میں رس گھلتا چلا جاتا ہے یہ شکل کس نے ملائی اس کے اندر یہ سارے وٹامن اس میں کس نے ڈالے مشکن آپس میں کچھ ملتے بھی ہیں وغیرہ متشابہ اور نہ ملنے والے بھی کچھ ہرے ہرے سب کے سب برابر اور کچھ الگ الگ قسموں کے انظرو دیکھو علا ہی اس کے پھلوں کی طرف دیکھو اذا اسمرا جب پھل آئیں وہ ہی اور ان پھلوں کے پکنے کی طرف دیکھو اللہ اکبر پھلوں کے پکنے کی طرف غور کرتے رہو کس طرح پھل تیار ہوا کس نے اس میں رس گھلنا شروع کیا پہلے کھٹا کڑوا اس کے بعد میٹھا اور بے پناہ میٹھا شکر کہاں سے آئی کس نے ملائی کہ اللہ کے سوا کوئی اور تھا ان نفی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون تم سے کہتا ہوں بے شک اس میں لآیات ضرور نشانیاں ہیں اس کی قدرت کی اس کی توحید کی اس کے وجود کی لقوم یؤمنون ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں جو ماننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں وہ اپنے مالک کو سمجھ سکتے ہیں اور جو ماننا ہی نہیں چاہتے ایمان ہی نہیں لانا چاہتے وہ تو یمرون علیہ ان کے اوپر سے گزرتے ہیں انہا عنہا معرضون اور وہ ان سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں وجال لِلَّهِ شُرَكَاءَ الجن اوہو یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا مگر انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا دیوی دیوتے بنایا ان کے کہ یہ بھی دیتے ہیں انہوں نے بھی کائنات میں کچھ تصرف کیا وَجَعَلُوا لِلَّهِ اور انہوں نے بنایا اللہ کے لیے شورا شریک پارٹنر حصے دار ساجی دار بنایا الجنہ جنوں کو وہ خالہ حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا یہ نہیں سوچا کہ جنات کو کس نے پیدا کیا اللہ نے تو جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کے حصے دار بن جائے گی ان کو پارٹنرشپ کہاں سے مل جائے گی اس نے ان کو پیدا کیا وہ خارا بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ وہ بغیر علم اور خارا اور گھڑے انہوں نے عقیدے تجویز کیے انہوں نے عقیدے اللہ کے لیے بنینا بیٹوں کے یہودیوں نے کہا زیر علیہ السلام بیٹا عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام بیٹا وہ اور بیٹیوں کے عقیدے گھڑے مکہ کے مشرقوں نے کہا فرشتے اس کی بیٹیاں بغیر علم بغیر علم کے جس جس نے بات کی بغیر تحقیق کے بغیر علم کے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں سبحانہو اس کی ذات پاک ہے عَمَّا يَسِفُونَ اور بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جن کو وہ بیان کرتے ہیں جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں اس ان سے بلند ہے وہ جو ماں کے پیٹ میں رہا جس نے نو مہینے تک گندا خون لیا اور اس سے پرورش پائی اور پھر دنیا میں کھانے کا محتاج پینے کا محتاج سانس سانس کا محتاج وہ اللہ کے برابر ہے وہ تعالی اللہ بلند ہے انما یسفون ان چیزوں سے جن کو وہ بیان کرتے ہیں کیا ہے اس کی شام یہ کچھ محسوس قدرتیں کچھ اور قدرت بیان کی جا رہی ہیں اس کی بدیع السماوات والارض انوکھے طریقے سے بنانے والا آسمانوں کا والارض اور زمین کا بدیع بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا بدعت کوئی نمونہ نہیں تھا اپنی طرف سے لی اس کو بدعت کہتے ہیں بدی السماوات والارض آسمانوں کو انوکھے طریقے سے بنانے والا کوئی سیمپل نہیں اس کے سامنے کوئی نمونہ نہیں آسمان بنائے زمین تک کوئی نمونہ نہیں تھا کوئی سیمپل نہیں تھا کوئی ماڈل نہیں تھا زمین بنائی انا یقون له ولد کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے بیٹا جو اتنی بڑی قدرت کا مالک اس کا بیٹا مانتے ہوں اور جب بھی بیٹے کا تصور آتا ہے تو بیٹا کس سے پیدا ہوتا ہے بیوی سے تو اللہ کی بیوی کس کو مانوں گے عیسائی کہنے کو نہیں کہتے ہیں کہ حضرت مریم اللہ کی بیوی ہیں لیکن جب حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا تو پھر حضرت مریم کیا ہوئی نوز باللہ ولم تک اللہ صاحبہ حالانکہ اللہ کی کوئی بیوی تو ہے نہیں انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے کا عقیدہ بنایا انا یقون ولد کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے اولاد بیٹا یا بیٹی ولم تک اللہ صاحبہ حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں وہ خالہ کا شعی اور اس نے ہی پیدا کیا ہر چیز کو کائنات کے ایک ایک ذرے کو پیدا کرنے والا خالق تو جو خالق ہوتا وہ باپ ہوگا وہ کل شعیل عالیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے بیٹا ذالکم اللہ ربکم اے ساری دنیا کے انسانوں تم سے کہتا ہوں ذالکم وہ یہ جو صفات اوپر بیان ہوئی ان صفات والا اللہ وہ اللہ ربکم تمہارا پالنے والا ہے وہ تمہارا پالنہار ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اللہ سوائے اس کے نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی خدا سوائے اس کے خالق کل شعی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا اور تمام مخلوق ہیں اور وہ تنہا خالق ہے جب وہ اکیلا خالق ہے تو فا تم اسی کی عبادت کرو کن بھول بھلائیوں میں مبتلا ہو وہ اعلیٰ کل شعیم وکیل وہ ہر چیز پر وکیل ہے ہر چیز کا کام اس کے سفرد ہے ہر چیز کا ہر ایک کا کام بنانے والا ہے ہر ایک پر قدرت رکھنے والا ہے وہ اعلی کل شعین اور وہ ہر چیز کے اوپر وکیل ان کا ارساز ہے لا تدرکہ الابصار نہیں ادراک کر سکتی ہیں اس کا الابصار و نگاہیں وہ یدرک الابصار اور وہ ادراک کرتا ہے السار نگاہوں کا وہ اللہ وہ بہت باریک بھی ہے الخبیر بہت خبر رکھنے والا ہے یہ بڑا اہم مقام ہے اسلام میں سب سے پہلے جو فتنہ ہوا وہ تو تشیعوں کا فتنہ ہوا عبداللہ ابن سبا یہودی کی ضروریت کھڑی ہوئی اس کے بعد پھر بہت سارے فتنے کھڑے ہوئے سب سے پہلے وہی پھر وہیں سے آگے وہ گندا حوض ہے پھر وہیں سے آگے مکھی مچھر سب پیدا ہوتے رہے ایک فرقہ کھڑا ہوا تھا معتزلہ وہ عجیب باتیں کہتا تھا کہ جو کچھ ہم دیکھیں گے جو ہمارے دماغ میں آئے گا جو ہماری عقل میں آئے گا اس کو مانیں گے اور جو نہیں آئے گا اس کو نہیں مانیں گے بہت خوب قرآن کے منکر بھی نہیں تھے اعلان کر کے انکار کر دیتے کہ ہم نہیں مانیں گے قرآن کو کہتے مانتے ہیں لیکن جتنی چیزیں عقل میں نہیں آتی تھی ان کی تعویل کرتے تھے ان کے الٹے الٹے مانا کر دیتے تھے انہوں نے یہ بھی ایک بحث چھیڑی کہ پروردگار کو دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے لیکن کیا مرنے کے بعد آخرت میں بھی کوئی دیکھ سکتا ہے ایمان والوں نے کہا دیکھ سکتا ہے کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے وجہ اللہ خود کہتا ہے وجوہ ہوں یہ امی دن نازرا تو چہرے اس دن اپنے مالک کو دیکھ رہے ہوں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر ارشادات ہیں آپ کی مسلسل چلنے والی حدیثیں ہیں آپ نے فرمایا ان تم ترون ربکم تم اپنے رب کو دیکھو گے اور کیسا دیکھو گے کہا جس طرح چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو کوئی بھیڑ نہیں ہوتی دھکم دھکا نہیں ہوتا اور سب آپ چاند کو دیکھ سکتے ہیں تم بھی اپنے مالک کو دیکھ سکو گے اسی طرح دیکھو گے اور پھر امت کا اس پر اتفاق کہ ایمان والے پروردگار کی زیارت کریں گے پروردگار کو دیکھیں گے وہ مزید تمہیں جنت ملے گی یہ یہ نعمتیں ملیں گی اور جو تم چاہو گے وہ ملے گا وہ مزید اور ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے جس کا تم دنیا میں تصور ہی نہیں کر سکتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی اور کیا ہے پروردگار کی زیارت ہے تم اپنے مالک کو دیکھو گے اور اس سے بڑھ کر کے ایمان والے کے لیے کوئی نعمت نہیں ہوگی اس کو اپنا محبوب مل جائے اس کو اپنا مقصود مل جائے مطلوب مل جائے اس کی زیارت ہو جائے لیکن اس آیت سے استدلال کر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا اس طبقے نے معتضلہ نے کہ پروردگار کو نہیں دیکھا جا سکتا تو ان آیات کا اور حدیثوں کا اور امت کے اتفاق کا کیا معنی اس کے اور اور معنی انہوں نے پہنائے یہ آپ کے پاس کشاف ہے علامہ جار اللہ زمخشری کی ہے عربی گرامر کے نیو کے صرف کے علم معانی علم بدی کے اور بلاغت اور فصاحت کے زبردست عالم ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن معتزلیوں کی طرف جھکاؤ ہے اس لیے موقع ب موقع چوٹ کرتا رہتا ہے اس موقع پر بھی اس نے چوٹ کی کہتا دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں مگر یہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں گے اہل سننا والجماعت کو اللہ پاک جزائے خیر دے ادھر بھی علم و فضل کے پہاڑ پیدا ہوئے انہوں نے جواب دیا عقل سے کام لو کہتے جو عقل میں آئے گا وہ مانیں گے کہتے تھے آخرت میں امال تولے جائیں گے یہ نہیں ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے اعمال کیسے تول سکتے ہیں ہم نے ایک بات کہی وہ ہوا میں گم ہو گئی ختم ہو گئی کہاں تولے جائیں گے لیکن حالات نے ثابت کیا بڑے بے وقوف تھے آج باتوں کو تولا جا رہا ہے تولا جا رہا نہیں تولا جا رہا ہے ایک جی بی دو جی بی بخار کو تولا جا رہا ہے آدمی کے دماغ کی توڑ کو تولا جا رہا ہے ہوا کو تولا جا رہا ہے فضا کو تولا جا رہا ہے یہ تو انسان تول رہا ہے اللہ کیا کیا نہیں تولے گا مگر یہ تو آج ہم نے دیکھا وہ کیسے صاحب نظر لوگ تھے جنہوں نے اس زمانے میں بھی زبردست طریقے سے حصی مثالیں پیش کر کر کے بھی ان لوگوں کا مقابلہ کیا انہوں نے کہا لا کو الابصار نگاہیں اس کا اس کا ادراک نہیں کر سکتی میں نے نہیں ترجمہ کیا دیکھ نہیں سکتی نگاہیں کا ادراک کہا ہے قرآن پاک نے دیکھنے سے انکار نہیں کیا کیا کہا نگاہیں اس کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتی ہیں اپنے گھیرے میں نہیں لا سکتی ہیں من کل الوجوہ ہر طرف سے نگاہیں اس کو گھیرے میں لے آئیں ایسا ممکن نہیں ہے ساری کائنات اس کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر نہیں اور ذرے میں ہونے والی کوئی چیز اس کا احاطہ اور ادراک کیسے کر سکتی ہے نگاہیں اس کو دیکھ تو سکتی ہیں دیکھنے کا انکار نہیں کیا اور ہم دیکھنے کے قائل ہیں ہم احاطہ کرنے کے قائل نہیں ہیں وہ یدرک الابصار اور یہ اس کی شان ہے کہ وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے نگاہ جو دیکھی جانے والی چیز اور دیکھنے والے کے بیچ کا لنک ہے اس کو نگاہ کہتے ہیں وہ نگاہوں کا احاطہ کرتا ہے نگاہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کیوں وہ لطیف وہ بہت باریک بھی ہیں باریک دیکھنے والا ہے الخبیر وہ خبر رکھنے والا ہے سب کچھ جانتا ہے یہ زبردست توحید کے دلائل بیان ہوئے قد جاءکم بصائر من ربکم ان پر تبصرہ قد جاءکم اے ساری دنیا کے لوگوں یقیناً آ چکی ہیں کم تمہارے پاس بصائر نگاہیں کھولنے والی باتیں میرے رب تمہارے رب کی طرف سے دو چیزیں ہیں ایک ہے بصارت آنکھوں کا دیکھنا ایک ہے بصیرت دل کا دیکھنا یعنی بات کو سمجھنا بصیرت ان کی جمع بصائر وہ چیزیں آ چکی ہیں جن سے دل کی نگاہیں کھل جائیں جن سے آنکھیں کھل جائیں جن سے انسان سمجھ جائے کس طرح کھول کھول کر کے سمجھا دیا گیا قد جاءکم یقیناً آ چکی تمہارے پاس بصائر نگاہیں کھولنے والی باتیں میں رب تمہارے رب کی طرف سے اور آسان ترجمہ کیجئے بصائر من ربکم رب تمہارے رب کی طرف سے زبردست دلیلیں آ چکی ہیں ثبوت آ چکے ہیں زبردست حجتیں آ چکی ہیں فمن اب سارا تو جو بصیرت سے کام لے گا فلی نفتی ہی وہ اپنے ہی لئے کام لے گا فمن اب سارا جو بصیرت سے کام لے گا ان سے فائدہ اٹھائے گا اور سمجھے گا اپنے مالک کی معرفت حاصل کرے گا فل ان ہی وہ اپنے ہی لیے حاصل کرے گا ومن عامیہ اور جو کوئی اندھا ہو جائے گا فعلیہا تو اس کا اندھا پن اسی کے خلاف ہے وہ اپنے خلاف اندھا ہوگا اس کا نقصان اسی کو ہوگا پروردگار کو کیا نقصان ہے یہ روشنی ہو چکی ہے آنکھیں کھولو جو کھولے گا اس کا فائدہ اور جو بند کرے گا اسی کا نقصان وما انا علیکم بحفیظ اور آپ فرما دیجئے میں تم پر نگران نہیں ہوں حفاظت کرنے والا نہیں ہوں اب تمہارے سامنے دین کو پیش کر دیا گیا ہے جس کا دل چاہے وہ آنکھیں کھولے اور سمجھے اور جس کا دل چاہے وہ اندر ہے اور جہنم کا کندہ بنے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَكَذَلِكَ اور جس طرح ہم نے اوپر یہ بیان کیا یہ زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کے ذریعے سے آسمان میں اور فضا کی چیزوں کے ذریعے سے ہم نے مالک الملک کا تعارف کرایا اپنی ذات کا تعارف کرایا کزالی کا اسی طریقے سے نصرف الآیات ہم کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں آیتوں کو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ لوگ یہ آیات پڑھتے تو بے ساخت تک کیا اٹھتے کہ واقعتا ہمارا مالک اکیلا ہے اور وہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں بن سکتا ہے لیکن لوگ یہ نہیں کہیں گے بلکہ نتیجہ کیا نکلے گا ولیقول جب آپ اس طریقے سے زبردست طریقے سے پیش کریں گے تو کہ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا لیقولو تاکہ وہ کہیں اس کے نتیجے میں درستہ آپ نے پڑھ لیا ہے آپ کہیں سے پڑھ کر آ گئے ہو اور پھر یہ مضمون لکھ کر کے ہم کو سنا رہے ہو یہ رات کو مضمون تیار کیا گیا ہے اللہ یہ زبردست طریقے سے پیش کرتا ہے دلائل کو لیکن اس پر کان دھرنے کے بجائے وہ آپ پر الزام لگائیں گے وہ درستہ تاکہ وہ کہیں تھا تو نے پڑھ لیا تو نے درس حاصل کر لیا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ہاں دوسرا طبقہ جو علم والا ہے جاننے والا ہے وَلِنُبَيِّنَهُ تاکہ ہم اس کو کھول کھول کر بیان کر دیں لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں وہ ایمان لائیں گے وہ اس کو سمجھیں گے ایک ہی چیز ہے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے کسی کو نقصان ہو رہا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کو سن کر کے دو طبقے وجود میں آئے ایک ماننے والوں کا ایک نہ ماننے والوں کا اور نہ ماننے والے یہ زدی آپ پر الزام لگاتے ہیں درستہ تو نے درس حاصل کیا آپ کیا کریں اتبع ما اوحی الیک آپ پیچھے چلیے ما اوحی علیہ کا جو آپ کی جانب وہی کیا جا رہا ہے میر ربی کا آپ کے رب کی طرف سے اور اس سب کا نچوڑ کیا ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق ہو سوائے اس کے عَنِ الْمُشْرِقِينَ اور مشرقوں سے اعراض کر لیجئے اعراض کرنے کا مطلب ان کو دعوت نہ دیجئے دعوت دینی ہے اسی طرح بات پہنچاتے رہنا ہے اتبع آپ پیروی کیجئے اس وحی کی اور وہی یہی ہے کہ آپ اللہ کے دین کی بات پہنچاتے جائیے آپ اس دعوت کو عام کرتے رہیے تو مشرقوں سے اعراض کرنے کا مطلب وہ آپ کو کاہن کہتے ہیں وہ آپ کو ساحر کہتے ہیں وہ آپ کو مسحور کہتے ہیں وہ آپ کو مجنون کہتے ہیں وہ آپ کو شاعر کہتے ہیں ان باتوں کی طرف دھیان نہ دیجیے ان کے الزامات کی طرف دھیان نہ دیں بڑھے جائیے وہاں ارد عامل اور مشرقوں سے ایراد کیجیے ولو شاء اللہ ما اشرک وما جہل تال عمیظہ وما ان تعلقین آپ کے دل میں تڑپ ہے کاش کسی طرح یہ ایمان لے آئیں اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں آپ سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں آپ کے بھی دل میں آتا ہے کاش اس طرح کا معجزہ جس طرح کا یہ مانگ رہے ہیں ویسا کوئی معجزہ نظر آ جائے تو یہ ایمان لے آئیں آپ کے دل میں ہے یہ تڑپ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے ولو شاہ اللہ مَا کو اور اگر اللہ تعالی چاہتا معاشرہ کو تو شرک نہ کرتے جیسے تکوینی طور پر پروردگار مجبور کر دیتا ہر شخص توحید پر چلتا کوئی شرک نہ کر سکتا مجبور اور بے بس ہو جاتے صرف توحید پر چلتے ما اشرکو وہ شرک نہ کرتے لیکن اللہ ایسا نہیں چاہتا ہے اللہ مجبور نہیں کرنا چاہتا پھر امتحان ہی کس کا ہوگا انسان کے سامنے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا دونوں راستے دکھا دیے اس کے بعد اس کے لیے راہیں کھلی چھوڑ دیں اب فمن شاہ فل یومن ومن شاہ فل یکفر جس کا دل چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ کافر رہے وما ما جال کالی حفیظہ اور ہم نے نہیں بنایا آپ کو ان پر نگرانی کرنے والا کہ کریں وہ اور جواب دہی آپ کو کرنی ہو آپ کو ان کی نگرانی نہیں کرنی آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں ان کو اپنا جواب خود دینا ہے وما انت علیہم بوکیل اور آپ ان کے وکیل نہیں ہیں کہ ان کی باتیں آپ کے سپرد کی ہوئی ہوں اور وکیل کا کیا ترجمہ ہم اپنی زبان میں یہاں بولتے ہیں ہر کام کے لیے تم کوئی ٹھیک دار ہے میرا تو آپ کہہ سکتے وبا ان تعلیم ہندی وکیل اور آپ ان پر کوئی ٹھیکیدار تو ہے نہیں ہے ذمہ دار تو ہے نہیں کہ ان کی باتوں کا آپ کو جواب دینا ہو کل وہ جہنم میں جائیں تو آپ سے پوچھا جائے ولاف الصحابل الجحیم آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ اتنے لوگ کیوں گئے جہنم میں آپ نے تو حق ادا کر دیا ہے دعوت کا اب مزید کیا آپ کہیں گے کیا کریں گے آپ نے جو آپ نے تو حد ہی کر دی ہے ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ بھلا دیں گے آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں اس موقع پر ان کی طرف سے جو شدید مخالفت تھی اس کی وجہ سے ایمان والوں میں بھی کچھ نہ کچھ غصہ آتا تھا شدید تر مخالفت اللہ کی شان میں گستاخی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ایمان والوں کو بھی غصہ آتا تھا کبھی کبھی بیان کرتے ہوئے جب بتاتے تھے لات اور عزا نے تم کو کیا دیا منات اور حبل نے تم کو کیا دیا کہ ان کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے کیا انہوں نے زمین بنائی کیا انہوں نے آسمان بنایا کیا انہوں نے چاند اور سورج بنائے کیا انہوں نے بارش برسائی کیا انہوں نے یہ باغ اگائے کہ انہوں نے انسانوں کو زندگی دی اس گفتگو کو کرتے ہوئے کبھی کبھی ان کے باطل معبودوں کا نام لیتے ہوئے ان کے معبودوں کے لیے سخت بات نکل جاتی تھی جس کی وجہ سے وہ اور غصہ ہوتے تھے اور بھڑکتے تھے ایمان والوں کو ادب سکھایا گیا اور قیامت کے لیے ادب ہے آپ ان کے باطل معبودوں کی حقیقت سنا سکتے ہیں اس سے پردہ اٹھا سکتے ہیں یہ کچھ نہیں دے سکتے یہ نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک ذبابا یہ سارے کے سارے مل کر کے ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے وہ يَسْلُبْهُمُ لب شَيَّا اور اگر مکھی ان سے لے کر کے چڑھاوے میں سے کچھ بھاگ جائے لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ یہ اس سے چھڑا نہیں سکتے یہ سب کچھ بیان کر سکتے ہیں آپ بے بس ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں پتھر ہیں بے جان ہیں لیکن گالی نہ دیجیے اگر ان کو گالیاں دینے لگیں گے نوز بلّہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کوئی کہنے لگے تیرے لات کی ایسی تیسی تیرے لات کو لات لگ ماروں کوئی کہے حبل کی ایسی تیسی تو وہ پلٹ کر اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں گے وہ سوچتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ان کو خدا سمجھا ہوا ہے تو اللہ صرف مسلمانوں کا خدا ہے حالانکہ وہ سب کا خدا ہے اور لات اور مناد کسی کے نہیں لیکن وہ جہالت کی وجہ سے پلٹ کر اللہ کو گالیاں دیں گے ایمان والوں کو عدل سکھایا گیا کہ تم ان کو گالیاں مت دو اسی کو میں کہتا ہوں اسلام نے انسانیت کو ادب سکھایا دنیا بھر کے بزرگوں کا ادب سکھایا یہودی اور عیسائی جن بزرگوں کو مانتے ہیں ہم پر واجب ہے فرد ہے ان کا احترام اگر ہم ان بزرگوں کی شان میں ادنا گستاخی کر دیں حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کافر ہو جائیں بلکہ ہم کو تو یہ سکھایا گیا کہ جن پتھروں کو تم خدا سمجھے ہوئے ہو ان پتھروں کو بھی ہم گالیاں نہ دیں وَلَا تو الَّذِينَ يَدْعُونَ اور مت گالی دو تم الَّذِينَ ان ہستیوں کو يَدْعُونَ پکارتے ہیں وہ لوگ چھپا ہوا ہے ہم جن کو من دون اللہ اللہ کے سوا کیا ایسی کوئی مثال دنیا کی کسی قوم میں کسی مذہب میں کسی دھرم میں پیش کی جا سکتی ہے قطعا نہیں پھر اس کے باوجود جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں اور آپ کو گالیاں دیں اس سے بدبخت کیا کوئی کائنات میں ہو سکتا ہے اگر تم گالیاں دو گے فیا اللہ تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ کو گالیاں دیں گے آد دشمنی کی وجہ سے بغیر علم بغیر علم سے عدوان حد سے تجاوز کرتے ہوئے حدوں کو قرار کر دیں گے کیوں اللہ تو سب کا ہے وہ کیا صرف مسلمانوں کا ہے قرآن سب کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہیں تو کوئی آدمی اللہ کو گالیاں دے حبیب خدا کو گالیاں دے قرآن کو گالیاں دے یہی کہا جا سکتا ہے عدوان حدوں کو کراس کرنے کی وجہ سے دشمنی میں انتہا کی وجہ سے بغیر علم جہالت کی وجہ سے علم نہیں ہے ان کے پاس کز کل امت آخر کیوں اللہ کو گالیاں دیں گے اللہ تو سب کا ہے فرمایا اس لیے کہ ہر قوم ایک راستے پر چل پڑی اور پھر ان کو اپنی اپنی مورتیوں سے پتھروں سے محبت ہو گئی عقیدت ہو گئی اس عقیدت کی وجہ سے وہ بکھر جائیں گے غصے میں آ جائیں گے غزالی زَيَّنَّا اسی طریقے سے ہم نے مزین کیا سجایا لِكُلِّ امت ہر ایک امت کے لیے عملہم ان کے عمل کو سجایا ہم نے طاقت دی ورنہ گمراہ وہ ہوئے زینا لہم شیطان نے ان کے لیے اعمال کو سجایا ان کے برے اعمال ان کو اچھے لگنے لگ گئے لیکن یہاں نسبت پروردگار کی طرف دی کی اس لیے کہ قادر مطلق تو وہ ہے اگر وہ چاہتا اور تکوینی طور پر بے بس کر دیتا کائنات کو تو ان کے برے اعمال ان کو اچھے نہ لگتے ثم مہیلا رب پھر ان کے رب ہی کی طرف مرجعہم ان کا لوٹ کر جانا ہے فَيُنَبِّئُهُمْ تو وہ بتا دے گا ان کو بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے دنیا میں ہر ایک لگا ہوا ہے فیصلہ میری عدالت میں ہوگا وہاں آنے دو اللہ بتا دے گا کون کیا کرتا تھا اور صرف یہ بتا دے گا کون کیا کرتا تھا جب بھی کسی قرآن کریم انسانی محاوروں میں نازل ہوا آپ کو کوئی غلطی کرتے ہوئے آپ کا بڑا دیکھتا ہے کہتا ہے بتا دوں گا میں تجھے شام کو تو آپ کے مجھے ابھی پتا ہے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بتانے کا مطلب کہ اس کی سزا دوں گا جب بھی قرآن پاک کہتا ہے اللہ ان کو بتا دے گا بتانے کا مطلب اس کی سزا دے گا بما کانو یا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے وہی پرانی بات واپس پلٹ کر آتی ہے جب بے بس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب ایمان تو لے آتے مگر کیا بتائیں آپ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا اگر آپ معجزہ دکھائیں تو ہم اب بھی ایمان لانے کے لیے تیار ہیں مگر آپ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا کون سا معجزہ جیسا ہم چاہتے ہیں کیا چاہتے تھے عرض کیا جا چکا مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے مکہ میں ایک باغ ہو اور اس کے بیچوں بیچ نہریں چل رہی ہوں آپ کا سونے کا ایک مکان ہو آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر وہاں سے ایک خط لے کر کے آئیں یہ معجزات کیوں نہیں دکھاتے اگر دکھاؤ گے پکا ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل نہیں لائیں گے وہ قسم اور انہوں نے قسم کھائی اللہ کی جہد ایمان اپنی قسموں کو پکا کر کر کے جہدہ کوشش کر کے زور لگا لگا کر کے کہا کیا کہا لائن جاہ تم آیا قسم بخدا اگر آئے گی ان کے پاس کوئی نشانی جیسی وہ مانگ رہے ہیں لئی مین تو وہ ضرور بز ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ لائیں گے نہیں چاند دو ٹکڑے ہوا اس پر ایمان نہیں لائے کنکریوں نے کلمہ پڑھا اس پر ایمان نہیں لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکا ہوا تھوڑا سا کھانا بہت بڑے بڑی تعداد کو پورا ہو گیا ایمان نہیں لائے قل انما الآیات عند اللہ آپ فرما دیجئے بے شک نشانیاں عند اللہ اللہ کے پاس ہے معجزات کب دکھائے گا کہاں دکھائے گا اور تمہارے مطالبات پورے ہوں گے نہیں ہوں گے ان نمل آیات بے شک نشانیاں عند اللہ اللہ کے پاس ہیں اور اے مسلمانوں تمہیں بھی لگتا ہے کہ شاید یہ مسلمان ہو ہی جائیں گے نہیں ہوں گے وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون وما يشعركم اور تم کو کیا معلوم لفظی معنی وما کیا ہے وہ چیز یشعرکم جو بتاتی ہے تم کو یعنی تمہیں کیا معلوم اے ایمان والو تم بھی سوچتے ہو کہ شاید وہ ایمان لائیں گے تمہیں کیا معلوم انہا یہ بات اذا جب آئے گی نشانی لا من وہ ایمان نہیں لائیں گے تمہیں کیا معلوم کہ جب نشانی دیکھیں گے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے گرامر کے اعتبار سے یہ آیت ذرا مشکل ہے کیونکہ اللہ یؤمنون بنے گا پورا جملہ تو تمہیں کیا معلوم ہے کہ جب وہ آیت آ جائے گی ان کا ایمان نہ لانا اس وجہ سے بعض نے کہا کہ لا زائد ہے تو ترجمہ کیا ہے تمہیں کیا معلوم ہے ان کے ایمان لانے کے بارے میں جب وہ نشانی آ جائے گی اور بعض نے بہت عجیب ترجمہ کیا وہ شاید آپ نے کبھی سنا ہوگا کیا کہ انا عربی میں کبھی کبھی لعلہ کے معنی میں ہوتا ہے وما میوش اور تمہیں کیا معلوم لعلہ شاید کے نشانی جب آئے گی لا يؤمنون تو وہ ایمان نہیں لائیں گے لیکن آسان ترجمہ وما میوش اور تم کو کیا معلوم انہا کہ وہ نشانی ادا جات جب آ جائے گی لا یومنون وہ ایمان نہیں لائیں گے آسان ترجمہ یہی بات سمجھ میں آ جائے گی وَنُقَلِّبُ کل وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ کمالم یوک فِي بھی اول نشانی نظر آئے گی پھر تکبر کریں گے پھر اکڑیں گے پھر انکار کریں گے اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ لگو تو ہم پلٹ دیں گے ان کے دلوں کو وابسارہم اور ان کی نگاہوں کو کم عالم یقمنو بھی جس طرح کہ وہ ایمان نہیں لائے اس کے اوپر اول مرہ پہلی مرتبہ جیسے پہلے ایمان نہیں لائے تھے جب نشانی دیکھ لیں گے پھر بھی اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے دل پلٹ جائیں گے نگاہیں پلٹ جائیں گی وہ نظر ہوں يَعْمَهُونَ تو یا اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو فی تغیانہم ان کی سرکشی میں یا مہو اس حال میں کہ وہ بھٹکتے رہیں گے عمیہ ہے یا لفظی معنی بتایا گیا دل کا اندہ یا اندہ آدمی جس طرح ہاتھ کو ادھر ادھر مارتا ہے کوئی چیز ٹٹولنے کے لیے اس کو کہتے ہیں آمی ہے یا ہم چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں ان کو یہ بھٹکتے رہیں گے اور ڈپٹی نظیر کے بقول ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے پھر اس مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے معجزات کہتے ہیں دکھاؤ ہم ایمان لے آئیں گے فرمایا اگر معجزات دکھائیں گے نہیں ایمان لائیں گے ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ ان کا پہلا مطالبہ کیا تھا آپ کے ساتھ فرشتہ ہو اور وہ گواہی دے کہ یہ پکے اللہ کے پیمبر ہیں جہاں آپ گفتگو کریں تو ساتھ ساتھ فرشتہ آپ کا تعارف کراتا جائے ولو اننا اور اگر ہو یہ بات کہ ہم نزلنا الیہم الملائکہ اتار دیں ان کی طرف فرشتے وکلمہم الموتا یہ بھی ایک تھا ان کا مطالبہ کہ ہمارے پرانوں کو زندہ کرو تاکہ وہ ہم کو آ کر کے بتائیں کہ ہاں وہاں حساب کتاب ہوتا ہے قبر میں فرشتے آتے ہیں سوال جواب ہوتا ہے وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور باتیں کریں ان سے مردے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ اور جمع کر دیں ہم عَلَيْهِمْ ان پر کل شعین ہر ایک چیز کو قبولاً اس کے دو معنی ہیں سامنے لا کر کے ایک معنی اور دوسرے معنی قبولاً نو بنو قسم قسم کی چیزوں کو ان کے سامنے لا کھڑا کریں پہلا ترجمہ زیادہ حضرات نے کیا وہ عَلَيْهِمْ اور ہم جمع کر دیں ان کے سامنے کل شئی ہر چیز کو قبولاً سامنے لا کر ما کانو لیؤمنو تو نہیں ہیں یہ ایسے کہ یہ ایمان لے آئیں الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے اللہ چاہے کسی کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے تو وہ ایمان لے آئے ورنہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے ولیکن اکثر کرا ہوں لیکن اکثر ان میں سے یجہلون نادانی کرتے ہیں جہالت کرتے ہیں یہ جہالت والی باتیں کرتے ہیں ضد کرتے ہیں ورنہ یہ معجزات جب نظر آئیں گے ایمان نہیں لائیں گے اور اسی لیے معجزات نہیں دکھائے جا رہے ہیں کیونکہ ضابطہ کیا ہے جب کوئی قوم معجزے کا مطالبہ کرتی ہے اور پھر معجزہ دکھایا جاتا ہے اور وہ ایمان نہیں لاتی ہے تو اس کو ملیم بیٹ کر دیا جاتا ہے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے ان کے ابھی نمبر نہیں آیا اس لیے پروردگار ان کو یہ معجزہ نہیں دکھا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ اور ان کی یہ ضد اور پھر ماحول کا خراب کرنا گھر گھر جا کر کے ان کا کہنا کہ دیکھو جی ہم نے کہا تھا فلانا موجودہ دکھا دو اگر نبی ہیں ابھی تک نہیں دکھا سکے اگر تھے نبی تو کیوں نہیں دکھا سکے ان کی اس طرح کی کٹ حجتیاں پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے آپ صبر کیجئے یہ پہلی مرتبہ کا موقع نہیں جتنے بھی انبیاء آج تک تشریف لائے ان کے لیے اسی طرح کے دشمن کھڑے ہوتے تھے جاہل قسم کے لوگ کھڑے ہوتے تھے اسی قسم کے ان سے سوالات کرتے تھے وہ کا اور اسی طریقے سے کس طریقے سے جس طرح آپ کے دشمن ہیں اور یہ آپ کے ساتھ جہالت سے پیش آ رہے ہیں اسی طریقے سے لکل نبی بنایا ہم نے ہر ایک نبی کے لیے ادو ون دشمن ہر دور میں جب بھی کوئی پیمبر آیا ان کے لیے دشمن کھڑے ہوئے اور کیسے دشمن شیاطین والجنی انسانی شیطان بھی والجنی اور جناتی شیطان بھی انسانوں میں جو انبیاء کے مقابل کھڑے ہوں اللہ ان کو شیطان کہتا ہے اور جناتوں میں جو اللہ کے حبیب اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں ان کو بھی شیطان شیاطین الجن اسی طریقے سے جعلنا بنایا ہم نے کھڑا کیا ہم نے ہر ایک نبی کے لیے انسانی شیاطین کو دشمن بنا کر اور جناتی شیاطین کو دشمن بنا کر وہ کیا کرتے تھے یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا یوحی وہ وہی کرتے تھے بعضهم ان میں سے بعض الى بعض بعض کی جانب ایک دوسرے کو باتیں بتاتے تھے کون ان کو سمجھا دیتا ہے یہ عجیب الٹی باتیں الٹی پٹی پڑھتے ہیں کون ان کو پڑھاتا ہے فرمایا ہر دور میں اس طرح کے کچھ شیاتی کھڑے ہوتے تھے اور پھر وہ ایک دوسرے کو وہی کرتے تھے القا کرتے تھے وہی سے مراد یہاں پر القا یوں ہی باز ان میں سے بعض باز بعض ان بعض کے دل میں ڈالتا تھا کیا زخرف القول ملمہ کی ہوئی باتیں زخرف کے معنی سونے کا پانی چڑھا ہوا اور القول باتوں کے اوپر سونے کا پانی کیا مطلب جس طرح تانبے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا کر کوئی کہے کہ یہ سونا ہے اسی طریقے سے جھوٹ کے اوپر سچ کا رنگ چڑھایا کرتے تھے اور بےحودہ باتوں کے اوپر عقل و دانش کا رنگ چڑھاتے تھے سننے والے کو لگے کہ بڑی عقل مندی کی بات کر رہے ہیں حالانکہ بالکل بےحودہ بات بے وزن بات ان بے وزن باتوں کی ملما کی ہوئی باتوں کا ایک دوسرے کو الکا کرتے تھے ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے تھے اور ڈالتے کس لیے تھے غرو دھوکہ دینے کے لیے جو ایمان لاتے تھے ان کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے کے لیے جو ایمان لانا چاہتے تھے ان کو دھوکہ دینے کے لیے اور اسی کو میں کہتا ہوں شبہات میں اور کنفیوژن میں مبتلا کرنے کے لیے انسانوں کو سوال یہ ہے کہ اللہ نے ان دشمنوں کو کیوں پیدا کیا اور میں یہی تو اختیار دے رکھا ہے اسی کا تو امتحان ہے اللہ نے اختیار دیا انہوں نے نبیوں کی دشمنوں کا راستہ اپنایا ورنہ یہ ایمان کا راستہ بھی اپنا سکتے تھے وَلَوْ رب کا مَا فَعَلُوهُ ہو اور اگر تیرا رب چاہتا ما آلو ہو ایسا نہ کر سکتے اگر تکوینی طور پر پروردگار چاہتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی نہ کھڑا ہو سکے ہمت ہی کسی کی کھڑا ہو جاتا اگر پروردگار تکوینی طور پر چاہتا تو جو پروردگار فرعون کو پوری فرعونیت کے ساتھ غرق کر سکتا ہے وہ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل نہ کھڑا ہوتا بلکہ ان کا حمایتی بن جاتا لیکن اللہ مجبور کر کے کسی کو ہدایت کے راستے پر نہیں لگاتا ہے ولو شاہ رب اور اگر تیرا رب چاہتا ما فالو ہوں وہ ایسا نہ کرتے فضر ہوں چھوڑ دیجیے آپ ان کو وما ترون اور ان باتوں کو بھی چھوڑ دیجیے جن کو وہ گھڑتے ہیں اور چھوڑ دیجیے کا وہی معنی بتا چکا ہوں ان کے ان الزامات کی طرف دھیان نہ دیجیے وہ ظاہر کہیں وہ کاہن کہیں وہ جادوگر کہیں حالانکہ یہ بالکل بےہودہ باتیں جو آدمی شاعر ہے وہ دیوانہ ہو سکتا ہے اور جو آدمی جادوگر ہے نعوذ باللہ تو پھر اس کو شاعر بھی کہیں اور مجنون بھی کہیں اور جو آدمی مجنون ہے اس کو مسحور بھی کہیں جادوگر بھی کہیں اور جادو کیا ہوا بھی کہیں یہ کون سی باتیں ہیں چھوڑ دیجئے ان کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائیے دعوت دیتے جائیے إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور تاکہ کہ لگ جائیں جھک جائیں مائل ہو جائیں ان ملما کی ہوئی باتوں کے ساتھ یہ رنگ چڑھائی ہوئی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں افئدت الذین لا يؤمنون بالآخرہ ان لوگوں کے دل جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے دل ان باتوں کی طرف جھکیں تاکہ ان باتوں کی طرف جھکیں یہ تاکہ کا مطلب اوپر جوڑیے گا یہ جو ایک دوسرے کو ملم کی ہوئی باتیں چکنی چپڑی باتیں جھوٹی باتوں کے اوپر سچ کا رنگ چڑھا کر اور بے وقوفی اور جہالت کی باتوں کے اوپر علم کا رنگ چڑھا کر پیش کرتے ہیں یہ رنگی ہوئی باتیں کس لیے تھی غروراً ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے اور یہ مفعول لہو ہے تو اسی کے اوپر اتفوا والی تصغا یہ اس لیے کرتے تھے ایک دوسرے کو دھوکہ دیں اور اس لیے کرتے تھے کہ سب تو ہماری باتیں مانیں گے نہیں اور جو آخرت کو مانتے وہ ہماری طرف کوئی دھیان دیں گے نہیں ابو جہل جیل شیبہ سب یہ باتیں بناتے تھے لیکن بلال حبشی کا ذہن کبھی ادھر نہیں مائل ہوا حضرت سمیہ کبھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئی حضرت عمار اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین کبھی ان کی باتوں کی طرح متوجہ نہیں ہوئے اور سارے ایمان والے انہوں نے کیا کیا کوششیں کی مکہ والوں نے کبھی ان کی باتوں کی طرح مائل نہیں ہوئے مائل کون ہوتے ہیں ولی اور تاکہ کہ جھک جائیں ان باتوں کی طرف مائل ہو جائیں ان باتوں کی طرف افعدت الذین ان لوگوں کے دل لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت کو مانتے نہیں وہ ان باتوں کی طرف لگتے ہیں آج بھی یہی ہے دنیا بھر کے اندر اسلام کی طرف سے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں بدنام کیا جاتا ہے پلان کے تحت باتیں گھڑی جاتی ہیں سب کو معلوم ہے یہ جھوٹی ہیں مگر وہ پھیلاتے ہیں کس لیے تاکہ ان لوگوں کے دل مائن ہوں جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں تو جو مانتے ہیں کبھی وہ بھی متاثر ہوئے آپ نے نہیں سنا ہوگا کوئی متاثر ہوا کوئی نہیں متاثر ہوا آج تک ولی ایک پادری صاحب ہمارے پاس آئے تھے سال ہو گیا تقریباً نہیں اسی سال کی بات ہے تو بات بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی میں نے کہا کہ اللہ کا دین پھیل رہا ہے دنیا میں یہ اس کے سچے ہونے کی نشانی ہے اس نے کہا عیسائیت بھی پھیل رہی ہے میں نے کہا عیسائیت کو جو قبول کر رہے ہیں کون ہیں وہ معاشرے کے گھٹیا لوگ وہ معاشرے کے بدترین قسم کے لوگ جو آج تک کسی کھاتے میں نہیں تھے آج تک نہ وہ ہم کو مندر میں نظر آئے نہ مسجد میں نظر آئے اور اسلام کو کون قبول کر رہے ہیں تمہارے وہ بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے اصحاب علم و فضل جن کے اوپر تم کو بھی ناز تھا تمہاری طرف جو جا رہے ہیں وہ کون ہیں لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت کو مانتے ہی نہیں اور وہ پیسے کے لیے جا رہے ہیں اگر ساری دنیا عیسائی بن جائے آج کی تاریخ میں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اس لیے کہ تمہارے پاس طاقت ہے تمہارے پاس مال و دولت ہے دولت کی طرف سب جھکتے ہیں اگر ایک نفس بھی دنیا میں کلمہ پڑے تو حیرت ہونی چاہیے انسانوں کو کہ یہ اس طبقے کے ساتھ جا رہا ہے جس کو دنیا بھر میں بدنام کیا جا رہا ہے مگر ایک نہیں جا رہا ہے جنگل کی آگ کی طرح اللہ کا دین پھیل رہا ہے اتنا پھیل رہا ہے کہ شاید ماضی میں اتنا نہ ہو ولی تسر عقید اللہ دین اور تاکہ جھک جائیں ان باتوں کی طرف دل ان لوگوں کے جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں وَلْيَرْضَوْهُ اور تاکہ وہ ان باتوں کو پسند کریں اور پھر تبصرے کریں آپس میں اور پھر کہیں کہ ہمارے شیطان نے کتنی زبردست بات بنائی مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اس کا معنی سمجھ لیجئے ایک معنی یہ کہا کیا گیا تاکہ وہ گھڑتے رہیں وہ باتیں جن باتوں کے گھڑنے میں لگے ہوئے ہیں اور دوسرے معنی اور وہ معنی زیادہ فٹ ہوتے ہیں وہ کیا ولی تاکہ وہ گندے کرتوت کرتے رہیں وہ جرائم کرتے رہیں وہ کام کرتے رہیں میں ہوں مختریف جن کاموں کے وہ کرنے والے ہیں جو جرائم پہلے سے کر رہے تھے انہی جرائم میں لگے رہیں شیاتی یہ چکنی چپڑی باتیں کیوں پھیلاتے ہیں تاکہ لوگوں میں اچھے اخلاق نہ آئے لوگوں میں تبدیلی نہ آئے بلکہ جن جرائم میں لگے ہوئے تھے انہی جرائم میں لگے رہیں اور اسی موقع پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ اگر کہیں مثال کوئی پیش کرے تبدیل مذہب کی کیا فرق ہوا پہلے بھی شرابی تھا اب بھی شرابی پہلے بھی بےمان اب بھی بےمان پہلے بھی دھوکے دیتا تھا اب بھی دھوکے دیتا ہے وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ تاکہ وہی جرائم کرتے رہیں مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ جو جرائم وہ کر رہے تھے اَفَغَيْرَ اللہ اب تغیر بڑا اہم موقع ہے بے بس ہو گئے مشرقی کوئی جواب نہیں آتا ہے قرآن پاک کی اس فصاحت اور بلاغت کے سامنے قرآن پاک کے اس بیان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے کیا جواب ہے ان کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں کہنے لگا آئیے ایک کام ایسا کرتے ہیں آپ کا اور ہمارا جھگڑا لگ گیا ہے تو کسی آدمی کو جج بنا لیتے ہیں پھر اسی کے سامنے مقدمہ پیش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا یہ دین ہے بتوں کی پوجا کا اور آپ کہیے میرا یہ دین ہے اللہ کی توحید کا پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ ہم میں سے حق پر کون ہے اور باطل کون ہے آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلانے کو جج بنا لو کیا اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو جج بنایا جائے افغیر اللہ ابتغی حکما تو کیا اللہ کے سوا ابتغی میں تلاش کروں کسی کو حکمن بطور جج کہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں اللہ فیصلہ کر چکا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا حالانکہ اللہ جس نے تمہاری طرف اتاری کتاب مفصلا کھول کھول کر کے تفصیل کے ساتھ وہ اللہ ججمنٹ کر چکا وہ حق اور باطل کا فیصلہ کر چکا جا الحق وضاحق الباطل کا اعلان کر چکا اس اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو جج بناؤں اور اگر تمہیں جج ہی بنانا ہے تو جاہل کوئی جج بن سکتا ہے جاہلوں کو جج بنائیں بہت سارے بیوقوف لوگ کہتے ہیں چلیے جی ہم اور آپ مناظرہ کر لیتے ہیں میں پوچھتا ہوں فیصلہ کون کرے گا کہتے ہیں عوام کر دے گی میں پوچھتا ہوں کہ عوام ان پڑھ ہے کہ پڑھی لکھی ہے کہتے جاہل ہے تو پڑھے لکھے بحث کریں گے اور ان پڑھ فیصلے کریں گے ہاں، پڑھے لکھے وکیل بنے اور جاہلوں کو جج بناؤ وہ فیصلہ کریں گے سبحان اللہ افغیر اللہ ابتغی حکما کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کو جج بناؤں جبکہ اللہ نازل کر چکا تمہاری طرف کتاب جو کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے اس میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے حق اور باطل کو صاف صاف نکھار کر دکھا دیا گیا یہ دیکھو پڑھ چکے ہو اس کا جواب دو اور اگر جج ہی بنانا ہے تو پھر اس کو بناؤ جو پڑھا لکھا ہے وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ جج بن سکتے ہیں اور ان میں جو خدا ترس قسم کے لوگ تھے وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہی دین سچا ہے حبشہ کا بادشاہ نجاشی کس نے اس کو مجبور کیا اس کو کون سی لالچ تھی دین قبول کرنے کی وہ فیصلہ کر کر چکا ہے کہ یہ دین سچا ہے مکہ کے کافر بھی مانتے ہیں کہ حضرت عداس غلام ہیں مگر پڑھے لکھے ہیں وہ فیصلہ کر چکے کہ یہ دین سچا ہے اور مدینہ کے سارے لوگ جانتے تھے کہ عبداللہ ابن سلام سے بڑھ کر کوئی خدا ترس انسان مدینہ میں یہودیوں میں ہو ہی نہیں سکتا یہودیوں نے خود کہا اے ہمارا سردار ہے سردار کا بیٹا ہے نیک ہے نیک کا بیٹا ہے نیک کا پوتا ہے نیک کا پڑپوتا ہے وہ فیصلہ کر چکے ہیں ان کو بنا لو جج والذین آتیناہم آتے اور وہ لوگ جن کو کتاب دی تھی ہم نے یا وہ جانتے ہیں انہو منزل من کا بالحق انہو کہ وہ چیز منزل من رب انہو کہ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے بالحق برحق طریقے سے وہ جانتے ہیں وہ فیصلہ کر چکے ہیں تکونن من الممترین اے قرآن پڑھنے والے ان کے شکوک و شبہات کی وجہ سے تو نہیں کہیں شک میں مبتلا ہو جانا یہ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں فلا تکونن تو ہرگز نہ ہونا آپ من الممترین شک کرنے والوں میں سے وہ تم مت کلیمت عدبی کا سد بولو کیسی رہی تمت کلیمت و ردی کا تیرے رب کے وعدے تیرے رب کے فیصلے تیرے رب کی بات پوری ہو گئی سد سچائی کے اعتبار سے وہ اور انصاف کے اعتبار سے رب کر چکا فیصلہ بات تیرے رب کی پوری ہو گئی لا مبدل علی کلمات ہی اس کی بات کو کوئی بدلنے والا نہیں اس کے فیصلوں کو بات سے مراد اس کے فیصلوں کو اس کے حکموں کو کوئی بدلنے والا نہیں اس کے وعدوں کو بہوت سمیع العلیم اور وہی سننے والا اور وہی جاننے والا ہے ایک مطالبہ ہوا کہ جج بنا لیجئے کسی کو تو جج صاحب سے پوچھیں کہ ہم میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے انہوں نے کہا ایک دوسرا طریقہ کر لیتے ہیں اور یہ تو آج دنیا بھر میں لوگ کہتے ہیں ووٹنگ کر ہیں ووٹ کرتے ہیں ڈال لیتے ہیں آپ کی طرف زیادہ لوگ ہیں ہماری طرف زیادہ لوگ ہیں پوچھو لوگوں سے دنیا میں نیک زیادہ ہیں کہ برے لوگ زیادہ ہیں اسی معاشرے کے لوگ تمہارے اعتبار سے جس چیز کو تم نیکی سمجھتے ہو اس کے اعتبار سے بتاؤ دنیا میں نیک زیادہ کہ بد زیادہ سب کے سب یہ کہنے کے لیے مجبور ہیں کہ بد زیادہ کوئی نہیں کہہ سکتا عیسائیوں سے پوچھو یہودیوں سے پوچھو مشرقوں سے پوچھو مجوسیوں سے پوچھو بدھوں سے پوچھو وہ بھی کہیں گے کہ دنیا میں بد زیادہ ہیں دنیا میں برے لوگ زیادہ ہیں تو جب بھی ووٹنگ ہوگی تو کون جیتیں گے برے جیتیں گے گنڈے جیتیں گے پھر انہیں کی حکومتیں بنیں گی ون تھی اکثر فِي الْأَرْضِ اور اگر آپ بات مانیں گے اکثریت کی من فی الارض جو زمین میں یو ذلو کا تو وہ آپ کو پھسلا دیں گے ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے کیا بات کہ قرآن کریم میں اللہ اکبر تم کہتے ہو ووٹنگ کر لو کیوں وہ سمجھتے تھے نا کہ مکہ میں ہماری تعداد زیادہ ہے تو جس کی طرف لوگ زیادہ ہیں وہ حق والا ہوگا اور جس کی طرف لوگ کم ہوں گے وہ باطل پرست ہوگا استغفر اللہ بات عقل و دانش سے ہوگی یا کسرت رائے سے کسرت رائے سے کوئی حق پر ہونا نہیں ثابت ہوگا وہ اور اگر آپ بات مانیں گے اکثر ان زیادہ لوگوں کی من فی الارض جو زمین میں ہیں یوزلو کا تو آپ کو پھسلا دیں گے ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے یہ تو عجیب فیصلہ ہوا تھا جس میں انسانوں کو تولا نہیں جاتا تھا بلکہ گنا جاتا تھا ایک طرف سو جج اور ایک طرف ایک سو ایک جاہل فیصلہ کس کے حق میں گیا بولو نا بھائی جاہلوں کے حق میں گیا یہ کون سا طریقہ ہے سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کا حق اور باطل کو پرکھنے کا اور خود ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی ثبوت نہیں نہیں یہ پیچھے چلتے ہیں اللہ زن مگر اندازے کے وہ إِلَّا رسون اور نہیں ہے وہ مگر وہ اٹکل لگاتے ہیں خرا صحیح رسو اس کے لفظی معنی تھے کہ درخت پر میوے کتنے ہیں ایک سمجھدار آدمی کو بلاؤ ہاں بھائی بڑے میاں ذرا غور کرو چاچا آپ دیکھو کتنے میوے ہوں گے اندازہ لگایا سو پیٹی اور سیب اترے پتا چلا کہ پچیس ہی پیٹیاں نکلی اندازہ اس نے کہا سو پیٹیاں ہے ڈیڑھ سو پیٹیاں یہ تو ایک اندازہ ہوتا ہے کبھی صحیح بھی ہو سکتا اور کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے ان وہ نہیں پیچھے چلتے ہیں مگر اندازے کے اور نہیں پیچھے چلتے ہیں مگر اٹکل کے اسی کو اردو والے کہتے اٹکل ان ربا کا ہوا عالم بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے میں دلو اس آدمی کو جو بھٹکتا ہے عن سبیل ہی اس کے راستے سے ہمیں کوئی ووٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں کہ ووٹ کر کے بتائیں اللہ کو کہ ادھر لوگ زیادہ ہیں اس لیے ان کو ہدایت والا مان لیا جائے رب خوب جانتا ہے کون ہدایت والا ہے اور کون گمراہ ہے ان ربا کا ہوا عالم بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے میں کون پھٹکتا ہے اس کے راستے سے اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے وہ ہوا عالم اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو یہاں یہ مضمون وہ جو بحث شروع ہوئی تھی وما قدر اللہ حق قدر ہی سے وہ یہاں تقریباً مکمل ہوئی بیچ بیچ میں اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ رکو بنتے رہے جو تھوڑا سا ہٹ کر مضمون شروع ہوتا رہا یہاں سے اسی مضمون سے ملا ہوا ایک دوسرا مضمون ان کا وہ کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے سبحان اللہ تم ایک خدا کو ماننے والے ہو لیکن ہم کہتے ہیں صحیح طور پر تم خدا کو بھی نہیں مانتے ہو پوچھا کیوں کہنے لگے دیکھو بڑے توحیدی بنتے پھرتے ہو اللہ کو مانتے ہیں اللہ سے ہم کو محبت ہے جس جانور کو اللہ مارتا ہے اس کو کہتے یہ مردہ ہے یہ مردار ہے اس کو نہ کھاؤ یہ حرام ہے اور جس جانور کو خود مارتے ہو اس کو خوب مزے لے لے کر کے کھاتے ہو کہو تم توحیدی تم تو خدا کو بھی نہیں مانتے ہو اگر مانتے ہوتے تو پھر تم ایسا کیوں کرتے جواب دیا کہ نہیں یہ تمہارا دھوکہ ہے اور یہ تم کو شیطان نے دھوکہ دیا اور وہ جو چکنی چپڑی باتیں اس کو کہا تھا نا رنگ کی ہوئی باتیں کلر سونا چڑھائی ملما کی ہوئی باتیں وہ بات یہی تھی نا کہ بات جھوٹی مگر اس کے اوپر کلر چڑھا دیا گیا سچ کا بات بیوقوفی کی مگر اس پر تھوڑی دیر کے لیے رنگ چڑھ گیا عقل مندی کا سننے والا ہاں ہاں واہ واہ واہ بہت اچھا بہت اچھا یہ تو ایسی بات کر گئی پھنس گیا ملنا بھی اب ارے مرنے کوئی بندہ مار سکتا ہے کسی کو جو تمہیں لگتا ہے کہ اسی طرح مر گیا چوٹ کھا کر کے بیماری سے مر گیا گر کے مر گیا اور درندے کے کاٹنے سے مر گیا یہ سب کے سب بھی اللہ نے مارے اور جس پر ہم نے چھری چلائی وہ بھی اللہ نے مارا اگر انسان کے بس میں ہوتا تو حضرت اسماعیل کیوں نہ مرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام آج میں کیوں نہ جلتے مارتا سب کو اللہ ہے البتہ جو اس کا نام لیے بغیر مر جاتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے اور جس کے مرتے وقت میں اس مالک کا نام لیا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وہ پاک ہوتا ہے اس مالک کی محبت میں ہی ہم اس کو کھاتے ہیں یہی تو توحید کی علامت ہے تو اس انہوں نے بات ایسے پیش کی تھی جیسے کہ بڑی عقل مندی کی بات ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چکنی چپڑی باتیں ملمہ کی ہوئی باتیں کلر کی ہوئی باتیں کیسی باتیں تھیں یہ اس کی مثال ہے یہ باتیں تھیں فکلو مما ذکر اسم اللہ او ایمان والو کھاؤ مما ان جانوروں میں سے ذکر اسم اللہ علیہ جن کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہا گیا ہے ان کنتم بی آیاتی مؤمنین اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو اور جس جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا گیا اس کو کیوں نہ کھایا جائے جبکہ تمہیں بتا دیا گیا ہے حرام جانور کون کون سے ہیں ابھی سورہ معدہ میں پیچھے پڑ چکے ہو اور اگر یہ سورت یہ آیت بھی مکی مانی جائے کہ یہ آیت بھی مکی ہے اور وہ جو تفصیل ہے حرام اور حلال کی وہ تو سورہ معدہ میں نازل ہوئی ہے تو وہ بہت ساری صورتیں جو اس سے پہلے نازل ہوئی تو اجمالی طور پر ان میں بتا دیا گیا تھا کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں سورہ نحل کے آخر میں بھی ہے اجمالی طور پر وقت فصل وَمَا لَكُمْ اور تم کو کیا ہو گیا اللہ تاکلو کہ تم نہیں کھاؤ گے مما ان چیزوں میں سے ذکر رسم اللہ علیہ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وقت فَصَّلَ لَكُمْ حالانکہ کھول کھول کر بیان کر دیا اللہ نے تمہارے لیے ما حرما جو چیزیں حرام کی ہیں اس نے علیکم تم پر وہ تو تمہیں بتا دی گئی ہیں اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے اللہ مزدور تم ہی مگر جس چیز کے کھانے کی طرف تم مجبور ہو جاؤ یہ تو بتا دیا جا چکا ہے پہلے ہی کہ اگر بے بس ہو جائے انسان تو زندگی بچانے کے لیے کچھ کھا سکتا ہے ورنہ تفصیل سے بتا دیا گیا کہ یہ یہ چیزیں یہ یہ چیزیں کھانا حرام ہے تمہارے لیے اور ان میں سب سے پہلا نمبر تو میتا کا ہے جو خود بخود مر جائے اور اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور رہی بات یہ کہ اس کی حکمت کیا ہے وہ ہر عقل و دانش والا سمجھ سکتا ہے کہ جو جانور خود مر جاتا ہے اس کے اندر خون اندر ہی رہتا ہے زہریلا مواد اندر رہتا ہے اور جس کی رگیں کاٹی جاتی ہیں ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون نکل جاتا ہے اس وجہ سے وہ پاک ہوتا ہے مگر یہ بحث نہیں کی قرآن پاک نے قرآن پاک نے سیدھا کہا جس پر اللہ کا نام لیا گیا وہ پاک جس پر نہیں لیا گیا وہ ناپاک مارتا سب کو اللہ ہے یہ کون سا فلسفہ ہے جس کو تم مارتے ہو وہ حلال اور جس کو اللہ مارتا ہے سب کو اللہ مارتا ہے کیا ہم موت اور زندگی کے مالک ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَحْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَإِنَّ كَثِيرًا اور بہت سارے لوگ لَيُضِلُّونَ ضرور بے ضرور گمراہ کرتے ہیں وہ بھی اپنی خواہشات کے ذریعے بغیر علم بغیر علم کے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں ورنہ حقیقت یہی ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے ان رب کا ہوا عالم بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے بالمعتدین حدوں سے بڑھنے والوں کو حدوں کو کراس کرنے والوں کو خوب جانتا ہے جو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور کیسی بیوقوفانہ باتیں کیسی بیوقوفانہ پٹی پڑھاتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا اگر کوئی چیز چھوڑنے کی ہے تو یہ چیزیں چھوڑنے کی ہیں وَذَرُوا اور چھوڑ دو ایمان والو ظاہر الْإِثْمِ گناہ کا ظاہر بھی وَبَاطِنَهُ اور گناہ کا پوشیدہ حصہ بھی اندر کا حصہ بھی چھوڑ دو مطلب جو ظاہری طور پر دکھائی دیتی ہیں گناہ کی باتیں وہ بھی چھوڑو اور جو دکھائی نہیں دیتی وہ بھی چھوڑو اور یہ کہو کہ گناہ بھی چھوڑو اور جو گناہ کی تمہید ہے وہ بھی چھوڑو جو لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے گناہ کرتے وہ بھی چھوڑو اور جو پوشیدہ ہے وہ بھی چھوڑو ان الذین یکسبون السم اس لیے کہ بے شک وہ لوگ یکسبون جو کماتے ہیں العم سیج سیجزون ان قریب بدلا دیا جائے گا ان کو بما کانوا یقترفون ان کاموں کا یقترفون جو وہ کیا کرتے تھے جو جرم کرتے تھے جو کمائی کرتے تھے اس کا ان کو بدلہ دیا جائے گا اور گناہ چھوڑنے کا ایک گناہ یہ بھی ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور جو یوں ہی مر جائے اس کو چھوڑ دو اس کو مت کھاؤ ولا تا اور مت کھاؤ مما ان جانوروں میں سے لم یوز کر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے وہ انہول اور بے شک یہ گناہ ہے یہ فرما برداری سے نکل جانا ہے اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور پھر اس کو کھایا جا رہا ہے اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا اللہ کے نام کے ذریعے سے وہ پاک ہی نہیں ہوا اور پھر اس کو کھایا جا رہا ہے مگر شیطان تو لوگوں کو عجیب پٹی پڑھا رہا ہے لوگ کہتے ہیں بالکل جی جس کو ہم مارتے ہیں جس کو خدا مارتا ہے اس کو کہتے ہیں ناپاک اور جس کو خود مارتے ہیں اس کو کہتے ہیں پاک فرمایا یہ باتیں ان کے دماغ میں شیطان ڈال رہا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اور بے شک شیاطین لَيُوحُونَ ضرور وہ وہی کرتے ہیں إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے دوستوں کی طرف لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ مناظرہ کریں بحث کریں کئی مرتبہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ اتنی الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں ان کو پڑھاتا کون ہے یہ پٹی کا شیطان پڑھاتا ہے استاد دیکھو نا کیسا ہے وہ ان کے دلوں میں القا کرتے ہیں وہی کرتے ہیں ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں اس لیے لیو جا دلو کم تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کر سکیں بحث کر سکیں وَإِنَّ نتا تم ان کم اور ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جن کے دلوں میں شیطان یہ باتیں ڈالتے ہیں اگر تم ان کی بات کو مان لو گے وہ نتا اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے ان کی باتوں کو مان لو گے ان نہ کم بے شک تم بھی ہو جاؤ گے شرک کرنے والے اوپر دو قسم کے انسانوں کا تذکرہ تھا المحتدی ہدایت پانے والے وہ اعلم بالمحتدی وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو اور دوسرا تھا ہوا اعلم بالمعتدین وہ خوب جانتا ہے حدوں کو کراس کرنے والوں کو آگے مثال پیش کی جا رہی ہے حدوں کو کراس کرنے والے کی اور ہدایت پانے والے جو حدوں کو کراس کرتا ہے وہ مردہ ہے جس کے دل میں ہدایت نہیں وہ چلتی پھرتی لاش ہے اور جس کو اللہ ہدایت سے نوازتا ہے وہ زندہ ہے اس کو زندہ کہا جا سکتا ہے او من کا میتا اور کیا وہ شخص کا میتا جو مردہ تھا فاہی نہ ہم نے اس کو زندگی عطا کی ہم نے اس کو ایمان عطا کیا ایمان کے ذریعے سے وہ زندہ ہوا وجعلنا له نورا اور جس کو ہم نے زندہ کیا ہدایت نصیب کی ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنائی یمشی بھی جس روشنی کے ذریعے سے وہ چلتا ہے الناس لوگوں کے بیچ میں ایک یہ ہے پہلے اس کے پاس بھی ایمان نہیں تھا مردہ تھا اللہ نے ہدایت عطا فرمائی زندہ ہوا پھر اس کو قرآن کی روشنی ملی اس روشنی کی یہاں بھی قرآن کو روشنی دین کو روشنی کہا جا رہا ہے پھر اس روشنی کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا ہے لوگوں کے بیچ میں ہے کفر و شرک کرنے والوں کے بیچ میں لیکن وہ اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں اور یہ اس کی لائٹ میں سیدھی اپنی منزل طے کر رہا ہے ایک یہ انسان ہے اور ایک وہ انسان ہے جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کمن کیا یہ ہو سکتا ہے اس آدمی کی طرح مسلح اس آدمی کی مثل کی طرح لیکن مسلح زائدتن تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا کچھ الفاظ ایسے ہیں ہر زبان میں آپ کہیں گے زائد ہے تو ہے کیوں ہے نہیں وہ کلام کی خوبصورتی کے لیے آتے ہیں جب دوسری زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو اگر ان کا بھی ترجمہ کیا جائے تو بات الٹی ہو جاتی ہے ان کو زائد کہا جائے گا کہ بھئی یہ کلام کی خوبصورتی کے لیے ہیں اس کا ترجمہ نہیں ہوگا کامان کیا ہو سکتا ہے اس آدمی کی طرح پھر ظلماتی جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے لئی سبھی خارج منہا جو اندھیروں سے نکلنے والا نہیں یہ دو قسم کے لوگ ہیں ایک کو ہدایت نصیب ہو گئی اور ایک گمراہی میں مردہ اور ہدایت اندھیروں میں بھٹک رہا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں سوال تھا یقینی طور پر جواب یہی ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں کزال کافی نماکانو یا ملون تو جب یہ اندھیریوں میں بھٹکنے والا مردہ ہے اور اندھیریوں میں بھٹکتا ہے تو سمجھ کیوں نہیں رہا ہے کہا اس لیے کہ شیطان ان کے برے کاموں کو انہیں خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے اور یہی وہ موقع ہے جس پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر آدمی جو جو گناہ کر رہا ہے شیطان اس کے گرد ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے وہ خود سوچتا رہتا ہے شراب پیتا ہوں غریبوں کا لہو تو نہیں پیتا ہوں منہ میں بھی بڑا نیک دیکھیے میں رشوت کھاتا ہوں بڑے بڑے مالداروں سے کھاتا ہوں انہوں نے پیسے کھائے ہیں ٹھیکیداروں سے لیتا ہوں کمیشن عام غریبوں کا لہو تو نہیں پیتا ہوں دیکھیے کیا ایسی باتیں ان کو دماغ میں ڈالتا رہتا ہے شیطان میں رشوت کھاتا ہوں کوئی غریبوں کو گلے تو نہیں کاٹتا ہوں چوری تو نہیں کرتا ہوں اگر رشوت کھاتا ہوں تو چندہ بھی دیتا ہوں میں ہاں، یہ سب باتیں سناتا رہتا ہے اور بس وہ دکاندار کہے گا میں اگر ڈنڈی مارتا ہوں تو اس لیے مارتا ہوں نا اس لیے کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو ادھار لیتے ہیں اور پھر واپس ہی نہیں دیتے کھا جاتے ہیں وہ پیسے کہاں سے وصول کروں گا انہیں سے تو وصول کر وہ گھر سے لاؤں گا میں بچوں کا پیٹ کاٹوں تبھی وصول ہوں گے کہ جب کم ناپوں گا کم تولوں گا واپس ہی نہیں دیتے ہیں یہ اسی طریقے سے کفر و شرک کرنے والا ایک مثال میں نے دی جو جو گناہ کرتا رہتا ہے شیطان اس کے گرد دیوار بناتا رہتا ہے کہ ہاں ہاں بالکل واقعی اگر میں یہ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے میں صحیح کر رہا ہوں قرضہ علی کا اسی طرح خوبصورت بنایا جاتا ہے للکافرین نہ فرمانوں کے لیے نہ ماننے والوں کے لیے ما کانو یا وہ اعمال جو وہ کیا کرتے ہیں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے وہی ان کو اچھا لگتا ہے وہ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ فی کل قریت اکابر مجرمیہا اکا یورا لیم ہا اور یہ کچھ موٹے لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگ ہیں جی یہ یہ ہر بستی میں ہوتے ہیں یہ گناہ کرتے ہیں اور پھر یہ تقریریں کرتے ہیں تو لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں واقعتاً بات صحیح ہے شراب پیتا ہے مگر بڑے ڈھنگ سے پیتا ہے کرینے سے پیتا ہے فلاں آدمی ایسا ایسا کتنے گندے کام ہے ویسے بکزا اور اسی طرح بنایا ہم نے فی کل اکابرا بڑے لوگ بنائے مجرمی اس بستی کے جرم کرنے والے لوگ جو وہاں کے بڑے لوگ اکابر بڑے شمار ہوتے ہیں پیسے والے موٹے لوگ آج تو بڑے کی اصطلاح بہت مشہور ہے یہ بڑے لوگ ہیں جی یہی بڑے لوگ ہم نے بنائے مجرمی ہاں ان بستیوں کے سب سے زیادہ جرم کرنے والے لوگ مجرمین ہاں، نون گر گیا اضافت کی وجہ سے اور اس کی کئی ترکیبیں لیکن آسان ترجمہ یہی ہے کہ دونوں کو مفول بنائیے اکابر مفول اول اور مجرمی مفول ثانی اسی طریقے سے ہم نے موٹوں کو ہر بستی کے اندر وہاں کا مجرم بنایا ہے لیم کو فیہا تاکہ وہ ان بستیوں میں مکاریاں کر سکیں یم کرو فیہا سازشیں کر سکیں لوگوں کو یہ مکر و فریب اور دھوکے کے ذریعے سے غلط راہوں پر لگاتے ہیں وما یم قرون لیکن سچ بات یہ ہے کسی کو نہیں غلط راستے پر لگاتے کسی کے ساتھ سازش نہیں کرتے اللہ بھی انفسم مگر اپنے خلاف سازش کرتے ہیں اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں شرابی جو یہ شراب کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے کس کو برباد کر رہا ہے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے اپنے گھر کو برباد کر رہا ہے مگر بس وہ یہی سناتا رہتا ہے مولوی صاحب آپ کو کیا پتا ہے ہم ہی جانتے ہیں ہم بھی بڑے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں شرابی بہت اچھے ہوتے ہیں وما ينكرون الا بانفسهم ایک مثال دے رہا ہوں میں نہیں شراب میں تو ہر گناہ کے لیے کہہ رہا ہوں کوئی بھی گناہ کرتا ہے کوئی بہن بیٹیوں کو چھیڑتا ہے ماؤں بہنوں کو چھیڑتا ہے اور وہ بھی اپنے گرد جمع کر لیتا ہے بڑی دیوار لگا لیتا ہے شیطان اس کے ارد گرد نہیں اگر میں ایسا کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں یہ میری مجبوری ہے اور مجھے ایسا کرنا چاہیے وہ مائم وہ کسی کے خلاف سازش نہیں کرتے کسی کے خلاف مکر نہیں کرتے اللہ بھی مگر اپنی ذات کے خلاف اس لیے کہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہے ہیں وہ مایش اور وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں وَإِذَا جَاتُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُوتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ وہ جو پیچھے سے اشکال چلا رہا تھا کہ جیسا معجزہ یہ مانگ رہے ہیں ایسا معجزہ اگر دکھا دیا جائے تو ہوگا کیا چلو دیکھ لیں گے بہتری ہوگا مان لیں گے اس کو فرمایا جب معجزہ دکھایا جائے گا پھر کہیں گے نہیں مانیں گے کب مانیں گے جب ہم کو بھی ویسی ہی چیز دی جائے جیسے کہ رسولوں کو دی گئی اچھا ٹھیک ہے اتنے معجزے آپ نے دکھائے مگر یہ قرآن آپ پر کیوں نازل ہوا ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتا اور کہتے تھے مکہ کے کافر کہ آخر ایک یتیم ہی ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے مکہ میں بڑے بڑے لوگ اور طائف میں بڑے بڑے لوگ تھے ان میں سے کسی پر کیوں نہیں قرآن نازل ہوا وَإِذَا جَاتْهُمْ تم اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی کوئی معجزہ قَالُوا لَن نُؤْمِنَا وہ کہتے ہیں ہم ہر ایمان نہیں لائیں گے حتا نوتا یہاں تک کہ ہم کو بھی دیا جائے ما اوتیا رسول اللہ جیسا کہ دیا گیا اللہ کے رسولوں کو اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا کیا جواب ارشاد فرمایا اللہ خوب جانتا ہے حیث یجعل رسالتا جس جگہ وہ رکھے گا اپنے پیغام کو اس کو معلوم ہے کس کو رسول بنانا ہے کس پر قرآن نازل کرنا ہے کس پر اپنا دین اتارنا ہے تم اللہ کو مشورے مت دو کہ فلاں کو بنا دیتے فلاں کو بنا دیتے وہ تمہارے مشوروں کا محتاج نہیں اللہ اعلم اللہ کو جانتا ہے جالو رسالتا ہو جہاں وہ رکھے اپنے پیغام کو تمہارے جیسے اس کے پیغام کے متحمل ہوں گے سیصیب اللہ دین اجرم و سغار یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ان قریب اس کا نتیجہ نکلے گا سیصیب الذین ان قریب پہنچے گی الذین اجرموا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے اور یہ باتیں کہ کیا پہنچے گی صغار ان کو ذلت پہنچے گی عند اللہ اللہ کے پاس ذلیل اور رسوا ہوں گے وعذاب شدید اور سخت عذاب سے دو چار ہوں گے بما کانوا یمکرون ان سازشوں کی وجہ سے مکاریوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے ان يهديه يشرح صدره للاسلام ہدایت کس کو ملتی ہے کیسے ملتی ہے فمن يريد تو وہ شخص چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان يهديه کہ اس کو ہدایت دے یشرح صدره کھول دیتا ہے اس کے سینے کو للاسلام اسلام اسلام کے لیے اس کو پھر ہر بات اچھی لگتی ہے اللہ جب اس کو شرح صدر کر دیتا ہے اس کا سینہ کھل جاتا ہے اس کو یہ اعتراضات نہیں ہوتے ان کو یہ اس کو یہ الٹی سیدھی باتیں نہیں سنائی دیتی نہ ان کی طرف وہ توجہ دیتا ہے وہ ان ہو لیکن جو گمراہی کے راستے پر چلتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جا گمراہ ہو جا تو پھر کیا ہوتا ہے وہ میور اور چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جس شخص کو دلّا ہو کہ اس کو گمراہ کر دے یا صدرہ ضیقا تو کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ ہر جن اور تنگ کر دیتا ہے زیادہ تنگ کر دیتا ہے اور پھر جب اس کو دین کی بات بتائی جاتی ہے اور دین کی دعوت دی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے دیندار بننے کے لیے تو اس کو کیسا لگتا ہے یسعد یس السماء ایسا لگتا ہے کہ جیسا وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے سانس پھول گیا اس کے سامنے تقریر اس کو سنائی جاتی ہے اس کو سننا بھی گوارا نہیں ہوتا ہے یہ سا ایسا لگتا ہے گویا کہ وہ چڑھ رہا ہے پھر سما آسمان میں قضا علی کا اسی طریقے سے ڈال دیتا اللہ تعالیٰ گند کو پڑا رہنے دیتا اللہ تعالیٰ گند کو اللہ ان لوگوں پر لا منہ جو خود ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں ان کو پھر مجبور نہیں کرتا ہے پھر ان پر گند پڑا رہتا ہے اسی طرح ان کو دین کی بات بتائی جاتی ہے تو ان کو سانس پھول جاتا ہے عجیب لگتا ہے یار کیا کہہ رہے ہو تم بند کرو بند کرو بہت ہو گیا ہاگا سرا تو ربی کا مستقیمہ یہ ہے سرا ربک تیرے رب کا راستہ مستقیمن اس حال میں کہ یہ بالکل سیدھا ہے بدفصل آیات ہم نے یقیناً کھول کھول کر بیان کر دیا کو لقومی کو ایسے لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں لہم دار السلام ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے اور کون سا ہے سلامتی والا گھر جنت اور اس کا نام سلام کیوں رکھا گیا دار السلام سلام کا گھر اس لیے کہ جنتی آپس میں ملیں گے تو سلام کریں گے فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو سلام کریں گے اللہ کی طرف سے بھی ان کو سلام کہلوایا جائے گا اور اس کا نام اس لیے سلامتی کا گھر ہے کہ وہاں کوئی جھگڑا رگڑا نہیں اور وہاں کوئی آپس میں ہیں کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہیں کوئی کام کوئی دھندا سب چیزوں سے فارغ اس لیے وہ سلامتی والا گھر ہے ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس وہ ولیہم اور وہی ان کا دوست ہے بما کانوا یعملون ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے صدق اللہ مولانا العظیم اسی پر بس کرتے ہیں وقفہ دیکھیں تھوڑا